على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم اخترم بيستر بجنغو الله جلاله وعن من وعده كبهد احسان هيك الله تعالى من ہم جیسے گنہ گاروں کو خطاکاروں کو اپنے دین کی عظیم محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دین کا یہ کام بہت بڑا کام معمولی چیز نہیں بہت بڑا کام دنیا کے مشغلوں میں سب سے بڑا مشغلہ یہی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا قرآن نبی اللہ نے کہا من احسن قولا ممن دعا الى وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی سب سے بڑی بات ہے سب سے قیمتی بات ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اللہ سے جوڑنا یہی تبلیغ کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا خود اپنی ذات سے بھی اللہ سے جوڑنا اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ سے جوڑنا اس کی جو بات ہے وہ سب سے بڑی بات ہے سب سے قیمتی بات ہے اور پھر آدمی اپنی ذات سے اچھا عمل بھی کرے اچھی باتیں بھی کرے اور اچھا عمل بھی کرے باتیں بھی اچھی کرنی اور عمل بھی کیسا کرنا ہے اچھا کہ نہ باتیں تو اچھی کرے عمل اچھا نہ کرے یا عمل اچھا کرے باتیں اچھی نہ کرے دونوں اچھا نہیں بلکہ اچھی بات کہنے والا اچھا عمل کرنے والا اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی یعنی سب سے بہتر بات اسی کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس محنت کا یہی بنیادی مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اللہ کی طرف بلانا اس کی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی یہ بہت بڑی توفیق قابل شکر ہے یہ مقام قابل شکر ہے کہ ہم اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کریں تھوڑا جتنا شکر کریں تھوڑا اللہ نے ہمیں سب سے بہتر مشغولی میں مشغول کر دیا سب سے اچھے اور بڑے کام میں اللہ نے ہمیں لگا دیا ایک تو اس بات کا احساس یہ کام اللہ کا کام ہے اس کام کو ہم اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے کوئی بزرگ ہوتا ہے وہ کسی کو پانی لانے کا کہے میں پانی دے دو تو آدمی کوشش کرتا ہے اچھا سے اچھا گلاس اٹھائے گا اور موسم کے حساب سے اچھا سے اچھا پانی لائے گا گرمی کا موسم ہے تو گرم لائے گا بولو نا بھائی ارے گرمی میں کیسا لائے گا ٹھنڈا لائے گا اور بہت سخت سردی ہے تو معتدل پانی تلاش کرے گا بہت ٹھنڈا ہے پیا نہیں جائے گا حضرت سے اور پھر گلاس دیکھے گا کہ دھلا ہوا ہے نہیں ہے کہ کچرا وچرا تو نہیں ہے پانی میں کیسا نہیں تو اس گلاس کو سلیقے سے پکڑے گا سلیقے سے چلے گا ان کی طرف جا رہا ہے پھر وہاں جا کر سلیقے سے پیش کرے گا اور اندر نیت کیا ہوگی کہ جس کو میں پانی پیش کر رہا ہوں وہ خوش ہو جائے یہی ہوتا ہے اور کچھ دعا دے دے مجھے خدمت کریں گے کسی بزرگ کی کسی بڑے کی تو وہ خوش ہو کر کوئی دعا دے دیں گے تو ایک اندر ان کی بزرگی کی عظمت ہمارے دل میں ہے اس لیے سارا کر رہے ہیں اللہ کی بزرگی اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ہم اللہ کے کام کو بگاڑ کر نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنا عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں بولو نا اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے وہ ہمارا کام دیکھ کر ہمارے کام کو پسند کر لے اور اللہ کہہ دے رہے کہ میرے بندے نے اچھا کیا کون کہہ دے رہے اللہ میرے بندے نے اچھا کیا اور وہ اس کا بدلہ دے دے گے یہی ہر وقت اندر کے خیالات اندر کے جذبات اندر کی نیت اندر کا ارادہ اندر کے عزم اگر اس کے علاوہ کچھ اور آ گیا تو پھر ہمارا کام دین کا نہیں رہے گا بے دینی ہو جائے گی کیا ہو جائے گا دین کا نہیں رہے گا چاہے شکل دین کے کام کی ہے وہ شکل دین کے کام کی لیکن وہ رہے گا نہیں کیونکہ اندر کا عزم ارادہ نیت جو ہے وہ کچھ اور ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا ورنہ کھیل بن جائے گا کیا بن جائے گا کام کو کام بنانا پڑتا ہے دکان باپ لگاتا ہے تو باپ کو ہوتی ہے تو دکان سمجھ کر چلاتا ہے بچے کو سپورٹ کرتا ہے تو بچہ لاپرواہی کرتا ہے وقت پر کھولتا نہیں ہے وقت سے پہلے بند کر دیتا ہے کھیلنے بھاگ جاتا ہے تو باپ کیا کہہ رہا ہے کھیل بنا رکھا ہے دکان کو یہ تو دکان ہے یہاں بیٹھنے کا سلیقہ چاہیے ذرا کار سے بات کرنے کی تمیز چاہیے وقت کی پابندی چاہیے یہ کھیل تھوڑا ہے یہی کہتا ہے یہ تو کاروبار ہے اور اس کو دھیرے دھیرے دھیرے اس کے تابع کرتا ہے ایسے کام کا نہج کام کا مزاج اور کام کا طریقہ کار تینوں چیزوں میں ہمیں اس سے پابند ہونا پڑے گا اور یہ تو ہر مشغلے میں ہے ہر مشغلے میں ہر پیشے میں جیسے کہ آدمی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا ایک مزاج ہوتا ہے ڈاکٹر کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ڈاکٹری کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کا پابند رہتا ہے اور مزاج میں بھی وہ ڈاکٹروں والے مزاج کا پابند رہے گا وکالت کے مزاج سے ڈاکٹری کرے گا چلے گا دواخانہ بولو نا ایک اس کے پاس پیشنٹ گیا کہ سر سر میں درد ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وکیل کا مزاج کیا ہے ہر بات میں کیا کرنے کا بولو نا ہر بات میں دلیل سوال سوال میں سوال پھر سوال میں سوال میں سوال کہ بھائی کیوں سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے تمہاری اس عمر میں درد اس جیسے عمر ہے درد ہونے کوئی جائے گا اس کے پاس بولو نا کوئی جائے گا اس کوئی پیشنٹ بیٹھے گا اس کے نہیں پہنچ سکتا اس کا دواخانہ چلے گا ڈاکٹر کا مزاج جیسے پیشنٹ آئے بھائی بولو شو تم کیا ہو رہا ہے سر میں درد کہاں درد ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے کس وقت صبح ہوتا ہے شام کو ہوتا ہے ہمیں دن بھر ہوتا ہے کیا اچھا، دن بھر ہوتا ہے اور سوچنا شروع کرے گا کیا تو اور اور بھی کچھ ہوتا ہے نہیں چیک کرنا ہے پھر جو رکھے گا اس کی تسلی کے واسطے ہاتھ پکڑے گا پیشنٹ دیکھے کرے گا تاکہ اس کو پہلے مطمئن کرے پیشنٹ کو اور پھر اس کو جیسے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو ایسے وائرل ہے تو ایسا ہے ویسا ہے جو بولیے کھا لو گے تو وہ ان شاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے جاؤ یہ مطمئن ہو کے جائے گا نہیں جائے بولو نا تو آدھا تو اس کی باتوں سے اچھا ہو جائے بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں باتوں سے پیشنٹ کو آدھا اچھا کر دیتے سائیکولوجیکل جو اس پر افیکٹ ہوتی ہے نا بیماری کی اس کو ختم کر دیتے اس کا دوا کھانا چلے گا نہیں چلے بولو نا بھائی ہاں اس کو یہ دوسرے پیشنٹ بھیجے گا کہ بہت اچھے ڈاکٹر ہے بہت اچھی قسط ہے بہت اچھا چیک اپ کرتے کیونکہ یہ مزاج ہے ڈاکٹر کا اور پھر اس کے علاج کی تھیئری اس کے علاج کی بولو نا تھیوری اپنے علاج کی تھیئری پر وہ چل کر کام کرے گا تو ہی وہ کامیاب ہو سکے گا اور روزانہ تھیئری بدل دیتا ہوں لوگ اس کو پسند کریں نہیں کریں گے ہمارے اس کام میں بھی آپ کا ایک مزاج ہے نبوت والا مزاج کون سا مزاج نبوت والا ہم نبی تو نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کبھی نبی تو بن نہیں سکتا کوئی نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا حضور علیہ السلام السلام پر حضور خاطم النبیین بن کر تشریف لائے آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں اگر کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں دجال پیدا ہوں گے جھوٹے نبوت کے دعوے دار اب نبوت کا دروازہ بند لیکن نبوت والا مزاج مزاج نبوت کون سا مزاج مزاج نبوت اگر مزاج نبوت کے ساتھ کار نبوت ہوگا مزاج نبوت کے ساتھ کار نبوت ہوگا تو یہ کام خوب چلے گا اور جو بھی کرے گا اس کے ہاتھ سے قبول ہوگا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ کوئی مالدار کا بیٹا کرے کوئی پڑھا لکھا کرے غریب آدمی ہوگا کم پڑھا لکھا ہے لیکن اس کو نبوت والے مزاج کے ساتھ کر رہا ہے کار نبوت تو اس آدمی کے ذریعے سے کام بہت ہوگا اور نبوت والا جو مزاج ہے اس میں جھیلنا ہے کیا ہے جھیلنا ہے برداشت کرنا ہے برداشت کرنا ہے سب کی کڑوی کسے سننا اور اس سے اوپر گالیاں اور اس سے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب یہ سب سن کر بھی آدمی کسی سے الجھے نہیں کسی سے لڑائی نہیں کسی سے جھگڑا نہیں بلکہ درگزر اچھی بات ٹھیک ہے صبر کے ساتھ فصبر صبر زمیرہ صبر کے ساتھ اور توازو کے ساتھ کیسے چھوٹے بن کر توازو کے ساتھ توازو کے ساتھ یعنی چھوٹے بن کر گائی جو ہے نا گائی اس کے اندر سب سے بڑی جو صفت ہے اس سے بڑا وسط جو ہے وہ توازو ہی ہے تو وہ چھوٹا بن کر چلتا ہے بڑائی کا تصور نہ ہو بڑائی کا خیال بھی نہ ہو اللہ کے لیے جو چھوٹا بن گیا منتو اللہ ہی رفا ہوا جو اللہ کے لیے چھوٹا بنا اللہ اس کو بڑا بنا دے اللہ اس کو بڑا بنا دے لیکن بندے کو تو یہی حکم دیا کہ وہ کیا کرے وہ کیا کرے چھوٹا بن کرے اپنے گھر میں بھی محلے میں بھی بستی والوں کے ساتھ بھی اور ساتھیوں کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی چھوٹا بن کے رہ گیا یہ سب سے بڑی چیز ہے بلکہ توازو اور چھوٹا بننا یہ تبلیغ کی کرنسی ہے کیا ہے تبلیغ کی کرنسی ہوتی ہے نا ہر جگہ انڈین کرنسی کیا ہے انڈین کرنسی روپیہ انڈیا میں جہاں بھی جاؤ دکان پر مارکیٹ میں شو روم میں مال میں لکڑے والے کے پاس لوہے والے کے پاس پیتل تانبے کو کیا مانگے گا وہ ایوز میں کیا مانگے گا روپیہ مانگے گا ایسے تبلیغ کی کرنسی کیا ہے تبلیغ کی کرنسی روپیہ ہے روپیے سے تبلیغ نہیں چلتی پیسوں سے ڈالر جی۔ سے نہیں چلتی ہے ریال سے نہیں چلتی اگر چلتی ہوتی تب کی بند ہو گئی ہوتی یہ تو چلتی ہے توازو سے آدمی چھوٹا بن کر دعوت کے لوگوں توازو لوگوں کو قریب کرے گی اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کام کا ایک طریقہ کار طے کیا ایک نظام بنایا جس میں باہر جا کر چار چار مہینے لگا کر ان صفات دعوت کو اپنے اندر لانے کی مشق کرنا ہے دعوت تعلیم ذکر عبادت خدمت کے راستے سے اور مقام پر چونکہ آدمی میں زیادہ رہتا ہے چلہ لگانے والا پونے گیارہ مہینے اپنے گھر پر ہوتا ہے ایک چلہ جمع کر جاتا ہے چار مہینے لگانے والا آٹھ مہینے گھر پر ہے چار مہینے باہر جاتا ہے تو جو زمانہ ہمیں گھر پر گزارنا ہے ہر سال آٹھ مہینے یا پورے پونے گیارہ مہینے وہ زمانہ ہمیں کس طرح گزارنا کن کاموں کے ساتھ کن اعمال کے ساتھ کن معمولات کے ساتھ وہ مقامی کام کا ایک نظام ہے جس کو ہم مقامی پانچ کام کہتے ہیں مقامی پانچ کام وہ ایک بہت زبردست نظام عمل ہے بہت زبردست جس نظام عالم عمل میں دو تاثیریں دو طاقتیں ایک طاقت تو ہے کہ کام کرنے والے کو اپنے دین پر اپنی محنت پر محفوظ رکھے گا یہ باقی رکھے گا فکر کو عمل کو آدمی کے ارادے کو تازہ رکھتا ہے اور دوسرا جس ماحول میں ایسا ایک آدمی بھی ہے دو آدمی بھی ہے تو وہ اس ماحول پر ان کے اعمال اثر انداز ہوں گے اس ماحول کی بے دینی کٹے گی وہاں کی جہالت کٹے گی وہاں کا کفر و شرک کٹے گا یہ مقامی کام ہے اس میں بڑی طاقت ہے بڑا پاورفل عمل ہے بہت پاورفل لیکن بس شرط اتنی ہے کہ اس کو اس طرح کیا جائے جس طرح بزرگوں نے کہا کیونکہ انہوں نے اس کو اللہ کے وہاں قبول کروایا اسی لیے تو دنیا بھر میں چلا ہے قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں اہل علم اہل دین جس چیز کو پسند کر لے وہ علامت ہوتی ہے قبول کی دنیا میں اہل علم نے اہل دین نے اہل بصیرت نے اس کو قبول کیا اور دنیا میں چل رہا اب جن علاقوں میں اس کو وہاں والے اس کو اس کے تابع ہو جاتے ہیں کام کے اور اس کو کام بناتے ہیں تو ان کی مقامی محنتوں سے اتنا نفع ہو رہا اتنا نفع ہو رہا ہے کہ چند سالوں پہلے جس محلے میں ایک بھی حافظ نہیں تھا کوئی ایک عالم نہیں تھا مسجد میں صحیح نماز پڑھانے تراوی پڑھانے والا آدمی نہیں تھا محلے میں بہت سارے مالدار ان کے باوجود کوئی حاجی نہیں تھا محلوں میں ایک دوسروں کی سیر خبر لینے والا بلکہ ہر گھر میں ایک دوسروں سے قطع تعلقی ایسی فضاؤں میں جب یہ اعمال وہاں شروع ہوئے اب وہاں گھر گھر میں حافظ ہو رہے ہیں عالم ہو رہے ہیں آپس کی ناچاکیاں ختم ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ کے لیے ملنا شروع ہو گیا نا اللہ کے لیے احسان اور اثار شروع ہو گیا ایک دوسروں کی خدمت شروع ہوئی اس راستے سے اب وہاں بستیوں کی فضائیں بدلنے لگی بے دینی دین سے بدل رہی گمراہی ہدایت سے بدل رہی جہالت علم سے بدل رہی وہاں مدرسے قائم ہو گئے مقاصد قائم ہو گئے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظام قائم ہو گئے بیمار پرسی کرنے والے ہو گئے پہلے باپ بیمار پڑتا تھا تو اس کی خبر رکھنے والا نہیں تھا اب محلے میں کوئی اجنبی آدمی بوڑھا بیمار ہے تو محلے کے پانچ دس جوان اس بیمار کی فکر کر کے اس کو دواخانوں میں لے کر پھر رہے اور یہ تصور نہیں حقیقت اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اعمال ہیں ہمارے مقامی ان کو ہم اپنی مرضی سے اپنی عقل سے نہیں بزرگوں نے جیسے بتایا ویسے کرنے کی کوشش کی نفس پر تھوڑا بوجھ پڑے نفس جو ہے نفس وہ کسی چیز پر جمنے نہیں دیتا آدمی جو دشمن ہے دشمن جو ہے ہمیشہ اپنے دشمن کے حق میں کبھی فیصہ نہیں ہوتا اور نفس ہمارا کیا ہے بولو نا بس دشمن کہتے ہیں کہ ذرا ڈر لگتا ہے کیونکہ اپنا ہی نفس ہے کس کا ہے اپنا ہی اس لیے حالانکہ ہے وہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی اپنا پاخانہ اور اس کا بھی پاخانہ نہیں کہے گا بولو نا ہمارے جسم سے نکلی ہوئی گندگی ہے وہ ایسے نفس تو ہر ایک کا نفس ہی ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ان نفسل امارا تم بسرو انسا لمار تم اور سے پاک میں حضور علیہ السلام السلام نے فرمایا آدھا ادو کل لبی بین جمبئی تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہو تیرا نفس سب سے بڑا دشمن جو ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے تو وہ آدمی کو جمنا نہیں دیتا صحیح بات پر اس لیے بہت سی مزیدار جماعتیں بہت سے علاقوں کے ذمہ دار اپنے علاقے میں محنت میں ترمیم کرتے ہیں بھائی ایسا کر دیں گے تو یہ فائدہ ہو ایسا کرنے ایسا کر ایسا کیوں نہ کر ایسا کیوں نہ کر اپنے علاقے کی نوعیت اپنے سامنے تھا وہ تو ٹھیک ہے بزرگوں نے جو باتیں کہی اپنی جگہ پر لیکن اپنی نوعیت اپنے سامنے اپنے ایسا کیوں نہ کرے یہ جو آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے بولو نا بھائی وایا ہوتا ہے نا وایا گاڑیاں نہیں ہوتی وایا اندور وایا بھوپال ایسے تو وہ آتا ہے وایا نفس کہاں سے آتا ہے وہ بولو نا بھائی وایا نفس تو وایا نفس جو بھی آ اس کو ایکسپٹ کریں گے اس کو کیا کر دیں گے کہ بھائی وہ تو اپنے پاس ہی رہیں گے اپنے نفس کو کریں گے وہ اپنے پاس رہیں گے ہم کو تو وہ کرنا ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا تو وہ نفس پر اصل میں بھاری ہے اس لیے وہ ہلکا بتاتا ہے کہ یہ کرو جو بزرگوں نے سمجھایا ہے وہ نفس پر بھاری جیسے ڈاکٹر نے جو بتایا ہے نا وہ نفس پر بھاری پڑتا ہے انہوں نے کہا دیکھو تم کو شکر نہیں کھانے تیل نہیں کھانے اور یہ نہیں کھانے کا کاجو نہیں کھانے کے بادام نہیں کھانے کے وہ سارا بتایا نا ڈاکٹر نے شیڈیول بتایا تو وہ اچھا لگتا ہے دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور زوردار بریانی ہو اور کھا ہو اور فلاں فلاں اور اس وقت وہ ڈاکٹر کی نصیحتیں یاد آتی بولو نا بھائی سب بلوا دے لیکن نہیں بھائی وہ تو روزانہ تو میں کہاں کھاتا ہوں تو کبھی کبھی کھا لے تو ایسے جب تین دن کا حصہ آتا ہے نا بزرگوں نے کیا کہا کہ وہ ہفتے کی تعلیم کے ساتھ پابندی سے اپنی وہ تو ہر سال اپنے جاتے تو ہے اس مرتبہ کیا کوئی چچا کے بھتیجے کی جو منگنی ہے تو اس وجہ سے ایک آدھ بار میں تو کیا وہ لوگ کو سمجھائے اندر تو کیا کریں گے اس وقت بولو نا بھائی نفس کی مانیں گے نا ان شاء اللہ بھائی مانیں گے سبھی اس وقت اس کی مخالفت کریں گے نہیں بھائی صاحب ایسا تو نہیں ہوگا ہم تو چاہیں گے تبدیل کریں گے اس کو تو اس لیے طے کرو ان کہ ہمیں کام کو کرنا بھی ہے اور ایسا کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے کرتے ہیں سب کون کون طے کرتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا اپنے ایک ایک مسجد سے تھوڑا جائزہ ہو جائے کارگزاری آ جائے اس سے فائدہ ہوتا ہے نہیں اچھا ہو رہا ہے تو ہم لے جائیں گے ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کر لیں گے تو دو چار مسجدوں سے ایک ایک عمل کو پوچھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے طریقہ کار کا تھوڑا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے دیکھو موسم سردی کا اور رات کافی لمبی تھی ماشاء اللہ اچھا خاصی نیند تو پوری ہو گئی ہو گئی ہو گئی باقی کسی میں ہو گئی ہے اور آپ کی آمد یہ بتا رہی تھی کہ شاید ہلکی کوشش چاہ رہے گی آئے تو اس لیے تھوڑا سا چوکنڈ رہ کر سردی میں جو ہے نا سمٹنا اچھا لگتا ہے جتنا آتی ہو جتنا اندر جائے اچھا لگتا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں کرنا ذرا چہرے اوپر ہو اور پلیٹ فارم نہ بنا لے سونے کا جو گھٹنے پکڑ کے دو ہاتھ تو وہ سمجھو تب آدمی دھیرے دھیرے دھیرے تیاری کر رہا ہے ایسا تو نہیں کریں گے ان شاء اللہ اور دھیان سے سنیں گے اس نیت سے ہمیں اسی طرح کرنا ہے اپنی مسجدوں میں اپنے علاقے کو صحیح کام کرنے کے صحیح نتائج ملے اور جلدی اچھا ریزلٹ ملے گا اچھے کام کا اچھے کام کا اچھا ریزلٹ ملے گا جلدی ملے گا اور کام ابھی آج کل بہت سارے ہمارے ساتھی بھی مایوس ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کیا کریں ہم تو پچیس سال سے گش کر کے گئے ایک آدمی چنتا نہیں یہ زبان زد ہو رہا ہے لوگوں سے یار اتنے سالوں سے گش کرنے کے آتا نہیں اتنے سالوں سے ہم تو محنت کرتے نکلتے بھی نہیں اس میں تھوڑی سی میں نے عرض کیا کہ ہم نے دکان بہت اچھی کھولی ہے بہت بڑا شو روم لگا ہے لیکن بدتمیز آدمی کو کاؤنٹر پر بٹھا دیا ہے اور پھر ہم کیا اتنا مال ہم نے لا کے رکھا ہے کوئی نہیں تو آئے گا کوئی بولو نا بس لائے گا تو یہی حال ہم سب کا کمی بیشی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ اپنے محلے والوں کے ساتھ بستی والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ بیوی کے ساتھ یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہماری چوتھا نمبر ہے ہمارا تو اکرام ہے مسلم عام مسلمان کا اکرام ایسے کمیاں ہماری کام تو بہت اچھا بھائی گولڈ اوریجنل چوبیس کیرٹ ہے چوبیس کیرٹ لیکن اس میں جو ہے کسی چیز کو مکس کر دیا گیا ہے دو چار پانچ آئٹم اور اندر ملا دیے پیتل تانبا وغیرہ اس کو پبلک پسند کرے تو نہیں تبلیغ جو اوریجنل چوبیس کیرٹ بہت کلیئر کام بہت اچھا نبیوں والا ہے لیکن ہماری طرف سے آمیزش ہو گئی اس کی ہماری طرف سے میری طرف سے آپ کی طرف سے ہم سب کی طرف سے یوں نہیں کریں ہم یہ تین ہماری طرف اس کی طرف سے نہیں کس کی طرف سے ہوئی ہے بولو نا بھائی بلکہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ جو آدمی دوسروں کی بھولوں کو اپنی طرف منسوخ کرے گا وہ آدمی یہ کام کرے گا کس کی بھول ہے کسی اور سے ہو گئے مثلا گش میں گئے ہمارے کسی ساتھی نے غلطی کر دی کسی نے چلانا شروع کیا بھائی صاحب ایسا کر بھائی صاحب میری بھول ہو گئی آپ معاف کر دو یہ آدمی سے اللہ کام لے لے گا کسے کام لے گا کس سے لے گا بھول دوسرے سے ہوئی کس سے ہوئی دوسرے اور معافی ہم نے مانگی اللہ اس سے کام لے اس آدمی کی محبت لوگوں کے دل میں کرتا ہے ایک اچھا آدمی لوگ بھی سمجھتے ہیں بھائی بھول کس سے ہوئی لیکن معافی میں بھائی صاحب معاف کر جیسے اپنا بیٹا ہے کوئی بڑی غلطی کر کے آ گیا کسی اور وہاں سے ٹولا آیا مارنے کے لیے تو بات کیا کرے گا مقابلہ کرے گا ان کا بھائی صاحب معاف میرا بیٹا ہے بھول ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں میں اس کا باپ معافی مانگے تو کیا کریں گے لوگ بھائی اس کا باپ بوڑھا بیچارا سفید رہی معافی مانگتا ہے چھوڑ دو تو یہ کام ایسا ہے یہ کام ایسا ہے اس لیے ابھی آپ حضرات سے گزارش چوکن چوکنے رہے کام کے جو اعمال ہے اس کا مذاکرہ کر کے ہمیں اس کو نیت کرنی ہے کہ آج تک جو ہوا سو ہو گیا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ بھول تو میری ہے کس کی ہے ہے بھول میری کہ میری کمی ہے آج تک میں نے اس کو صحیح سیکھا نہیں میں نے اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور میں نے اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت وہ نہیں دی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے اور اب ہمارے علاقے میں ہماری بستیوں میں صحیح کام کی شکلیں پیدا کریں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ سے لگاتے کے آؤں جلدی سے خشی سے بھائی دیکھو یہی متوجہ ہے آپس میں باتیں نہ کریں آپس میں باتیں نہ کریں یہاں متوجہ رہیں سو فیصد متوجہ رہیں آپ کے یہاں روزانہ کے مشورہ اور روزانہ ڈھائی گھنٹے کا نظام آپ لوگ کیسے کرتے ہو ذرا بتائیں ہمارے یہاں پر مشورہ فجر کی نماز کے بعد ہو رہا ہے اس میں ہم جو ہے کارگزاری لیتے ہیں کارگزاری کے بعد جو ہے کام کے بارے میں فکر دلائی جاتی ہے اور ہر ہلکے میں گھر وائز جو ہے ملاقات کرنے کی فکر دلائی جاتی ہے اس میں تقریباً چھ سے سات اور چار مہینے لگائے ہوئے کتنے ہیں چالیس کا مجمع ہوگا چار مہینے والے جی اور چلنے والے چلنے والے ایک سو پینتیس سے چالیس کا مجمع کی مسجد ہے جی تو ایک سو پینتیس اور چار مہینے والے چالیس جی ایک سو پینتیس اور چالیس ایک سو پچہتر آدمی آپ کے پاس جی یہ پوری بستی کی مسجد میں آپ کی مسجد کا بتاؤں نا بھائی ہی مسجد ہے مسجد ہے نا کون سا آپ کی جو مسجد جماعت بیٹھتی ہے جی۔ اس وار جماعت جو آپ کا محلہ ہے اس میں چار مہینے والے چلی والے کچھ ہیں آپ کی مسجد جماعت مسجد میں بیٹھتی ہے جی۔ مسجد میں جی۔ تو وہاں کی تین مسجد جماعت الگ الگ بیٹھتی ہے ایک ہی بیٹھتی آج کیا ہو درخت کے نیچے بیٹھتے ہو کسی چھت پر بیٹھتے ہو کہیں بھی بیٹھتے ہو وار جماعت جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اس کا ایریا ہوتا ہے ان کو کہاں محنت کروں تو آپ کی مسجد کا جو ایریا ہے اس ایریا میں چار مہینے چلنے والے کتنے ہیں کوئی بائیس ساتھی ہوں گے چار مہینے والے جی اور چلنے والے چلنے والے نبے ہوں گے نبے اور بائیس کتنے ہوں گے ایک سو بارہ جی ایک سو بارہ میں سے چھ بیٹھے چھ آدمی کتنی مدد سے بیٹھتے ہیں تو بکیلا آدمی جو آپ کے کم از کم ایک سو بارہ ہے ویسے تو مسجد وار جماعت جو ہے وہ محلے کے تمام مسلمانوں کے لیے چاہے وہ جماعت میں گیا ہو یا نہ گیا سب کا کام ایک آدمی نے چار مہینے نہیں لگایا تو ہم اس کا چلہ قبول نہیں کریں گے بولو نا بھائی کریں گے نہیں کریں چلہ نہیں کیا اس کے تین دن لیں گے نہیں لیں گے بولو نا بھائی کوشش کریں گے ایک آدمی نے تین دن بھی نہیں لگایا اس کو مشورے میں نہیں بٹھائیں گے اس سے مشورے اتنا تو قبول کریں گے اس بلکہ اس کو ترغیب کریں گے یہ تو اس سارے مسلمانوں کا جب کام ہے اور چھ ہی آدمی ہیں اور آپ کا وقت لگا ہے ایک سو بارہ کو ہیں تو یہ حضرات مشورے میں بیٹھے اس کے لیے آپ حضرات کیا کوشش کیا فکر کرتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو بات کرنے کے بعد ان کی تشکیل کرتے ہیں تو نیت ارادہ ہزار کروانے کے بعد پھر کچھ موقع جو ہوتے ہیں جیسے گاست کے موقع میں جو ہے گشت کی یاد دہانی اس کے علاوہ کچھ وغیرہ کے حساب سے بار بار جو ہے ترغیب دی جاتی ہے فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں فجر میں نمازی ہوتے ہیں پندرہ سے بیس کا مجمع رہتا ہے اور محلے میں مسلمان کتنے بالغ بالغ مرد ہوں گے ایک سو اسی کے سامنے ایک سو اسی میں سے پندرہ ابھی کتنے فیصد ہوئے ہوئے دس فیصد نہیں ہوئے پورے سات فیصد میں بھی کچھ کم پوائنٹ اوپر جائے تو اتنے آدمی نمازی ہیں ہماری بستی میں جہاں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور نماز تو ایسا عمل ہے جو ایک کامن مسلمانوں کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جس پر سب کا اتفاق ہے بریلوی ہو جی ہو کوئی بھی ہو سب کہتے بھائی نماز پڑھا ہے تو اس کا منکر تو ہے نہیں بھائی دش میں تو ہے کہ بھائی وہ کہتے تم نے دش تم کہاں سے لائے نہیں کرے گا دن تم کہاں سے لائے ہم نہیں کریں گے ایسے تو ہیں لیکن نماز کا تو سب کا اتفاق وہ نماز جیسا پڑے وہ پوائنٹ پرسنٹ یعنی چھ پرسنٹ سات پرسنٹ کے بیچ میں تو آپ حضرات اس کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں اور اس میں ایک سو بائیس آدمی تو ایسے ہیں جنہوں نے چار مہینے جا کر چار مہینے تکبیر اولا سے نماز پڑھی چلنے والے نے جتنے چلے لگائے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ وہاں نماز پڑھی بھائی آپ گھر گھر کی ملاقاتیں کرتے ہیں جی بول سر گھر گھر کی ملاقات میں کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کیا کرتی ہے ملاقاتیں کرنی ملاقات کے لیے ساتھی ملاقات کے ہر ہر جماعت والے جو ہے اپنے اپنے ساتھی کے پاس چلے جاتے ہیں نہیں آپ کی کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں چار جماعتیں اور روزانہ کتنا وقت ساتھی تعریف کرتے ہیں اس کے لیے روزانہ ساتھی تقریباً چار ساتھی وقت تعریف کرتے ہیں آدھا گھنٹہ چار ساتھی تو ایک آدمی کی ایک جماعت ہوتی ہے دو تین ساڑھے سات موجود آپ کہہ رہے ہیں چار آدمی آدھا گھنٹہ فارغ کرتے ہیں کبھی چار ساتھی ہو جاتے ہیں کبھی چھ ساتھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کے ملاقات کرتے چھ بھی ہوئے تب بھی کیسے ہوگا ڈیڑھ کہیں گے نہیں کوئی جماعت ملاقات کر کے نہیں کرتی آپ ابھی کیا ہے چار جماعتیں روزانہ ملاقات کرتی ہوں روزانہ چار کرتی ہوں چار آدمی آدھا آدھا گھنٹہ دیتے ہیں ہاں جی اچھا چار چار آدمی آدھا آدھا گھنٹہ جی تو پھر ان کا کیا نظام رہتا ملاقاتوں کا کبھی اجتماعی ملاقات ہوتی ہے کبھی انفرادی ہوتی ہے ہاں یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو کام جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کس وقت یہ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں بعد ہے مغرب بعد ہے اس میں تو بہت وقت ہو جائے گا مگر اسٹیشن میں سوا گھنٹہ تو ہوتا ہے صبح کیا کرتے آپ کے ساتھ وجرباگ وجرباگ جو ہے مشورے کے فوراً بعد جو ہے اپنے گھر چلے جاتے فارغ ہو کے مسجد میں جمع ہوتے پھر ساتھ میں ملاقات کے لیے نکل جاتے اس وقت کتنے ساتھ جمع ہوتے ہیں صرف تین ساتھ کتنا وقت دیتے آدھا گھنٹہ تجربات جو تجربہ آدھا گھنٹہ رہے وہ شام کو لے رہے تو دو تین ساتھی یہ ہو گئے اور شام کے چار تو سات آدمی ہوئے تھے ون سات آدمی ہو گئے آپ کہہ رہے چار آدمی دے رہے آدھا گھنٹہ سب یہ اہتمام نہیں روزانہ کے اعتبار سے آپ نے پوچھا تھا نا روزانہ چار چار آدمی جو پابندی سے دیتے ہیں اور بقیہ کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے ایسا تو آپ اگر آپ ان کو پابند کرنے کے لیے کچھ ترغیب دیتے ہیں کچھ شکل بنا کے ملاقات ہوتی ہے ترغیب دیتا ہے اچھا آپ کا کتنا وقت لگتا ہے آدھا گھنٹہ آپ کو طے کر لیا ایسا کر ہی دیں گے کبھی زیادہ ہو سکتا نہیں لگتا بزرگوں تو کتنے گھنٹے کا ہے ڈھائی کو اور وہ زیادہ سے زیادہ ڈھائی گھنٹہ سمجھتے تو اگر آپ لوگ ڈھائی گھنٹے شروع کریں گے تو اپنے آپ دوسرے دو گھنٹے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ دے گا کوئی چار گھنٹے دے گا ہاں؟ جی آپ کیا کرنا تھے ڈھائی گھنٹے دیں گے جی ان شاء اللہ پکی بات جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ یہی سب سے بڑا کل میں نے آج کیا تھا اتنے ساتھی لے کے کم ہے ٹھیک ہے آپ اچھا ایک منٹ بجے آپ کی بستی کے جو گھر ہیں سو فیصد گھروں کے ہر فرد کی کبھی زندگی میں آپ نے ملاقات کی ہے تو فرد کو ملاقات نہیں ہوئی ہوتا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کتنے فیصد لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ہم مطلب یہ کبھی ستر پرسینٹ ستر سیونٹی پرسینٹ سیونٹی جی اچھا ایک آدمی سے ملاقات کرتے ہیں اس سے کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں اور کتنی دیر بات کرتے ہیں نیت رہتی ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو اس سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں ورنہ کھڑے کھڑے پندرہ سے بیس منٹ بات ہو جاتی ہے نوعیت یعنی اگر اس کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنے جیسے اگر نوعیت ہوتی ہے تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں ورنہ باہر اس سے جو مکان کے باہر حوصلے پر بات رکھتی نہیں کھڑے کھڑے ہاں بیٹھ کر بھی بات ہوتی نا حوصلے پر بھی کھڑے کھڑے تو عمومی گیسٹ میں سے ایک ہی گیسٹ ہمارا کھڑے کھڑے کون سا گیسٹ باقی جتنے ہو کیسے بولو نا سکون سے بات کرنا ہے ہاں کبھی ایسا موقع ہے جو بات کرنے کا موقع ہے تو کھڑے کھڑے اس سے وعدہ لیتے ہیں باہر ہو آپ کے پاس بات کریں دین کی بات ہمیں کرنی ہے تو اس ماحول میں کرنا بہتر کرنا ٹھیک اچھی بات کل میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر یہی یہ ایک مسجد جو ہے نا ایک مسجد اس کا نظام چلتا ہے لوگوں کے چندے دس دس دس دس روپئے بیس روپئے اس طرح لوگ لیتے ہیں ایک جمعہ میں پانچ سو روپئے ہو گئے دوسرے جمعہ میں پانچ سو ہو گئے تیسرے جمعہ میں پانچ سو چار جمعہ میں کتنے ہو گئے دو ہزار روپئے دو ہزار روپئے سے بجلی کا بل بھی اس کا ہو گیا اور چھوٹا موٹا خرچہ تھا کچھ جمع تھے چھٹا چٹائی لانے کے لیے آئے تو اس کا نظام چلتا رہتا وہ مسجد کا لیکن یہ دس بیس پچیس تیس روپئے دیتے تھے ہفتے میں انہوں نے دو دو روپئے دینا شروع کر دیے تو بجائے پانچ سو کے سو روپئے ہو گئے چار ہفتے کے کتنے ہوئے دوست تو وہاں بلب بھی بگڑے ہوئے ہیں ٹوائلٹ بلاک خراب ہے مسجد کے شہر میں کچرا ہے اور چٹائیاں پھنسی ہوئی ہیں پبلک آ کر بھائی کیا ہوا تو کیا کہیں مسجد نہیں کروا رہا بولو نا بھائی بولو نا کہ جو لوگ روزانہ دے رہے تھے انہوں نے دینا کم کر دیا وہ دینا شروع کر دیا دوبارہ بحال ہو جائے گا سب ابھی جو انہوں نے بتایا جو سو فیصد لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوئی نمازیوں کی تعداد پانچ فیصد چھ فیصد کے بیچ میں ہے میں تعداد اتنی ابھی آگے اور ساری تفصیل کریں تو لمبا جائے گا سب جگہ ذوق ہیں وہ کس چیز کا ہے معلوم ہے کس چیز کا ہے کہ مسجد کی جماعت جو ڈھائی گھنٹے لگاتی تھی انہوں نے ڈھائی گھنٹے لگانا کم کر دیا ہے ڈھائی گھنٹے کے بجائے آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں کوئی پندرہ منٹ دے رہے ہیں تو جو ہمارا وقت تھا جو ہمارا کیپٹل تھا کیپٹل ہی نہیں ہے تھوڑا گھر گھر جانا ہو رہا ہے نہ ہر فرد کی ملاقات ہو رہی ہے میں تشکیلیں ہو رہی ہے یہ ساری کمی جو ہے وہ ڈھائی گھنٹے کی کمی کی وجہ سے کس کی کمی کی وجہ سے اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے تو اگر اتنا ہی مجمع یہ جو بیٹھے ہوئے آپ ساتھی ہیں ہر بستی کے ہیں تقریباً مسجد کے تو نہیں ہر مسجد لیکن ہر بستی کے تقریباً ساتھی ہیں اس میں اگر یہ ساتھی طے کر لے کہ ہمیں کسی حال میں بھی اپنا ڈھائی گھنٹہ لگانا ڈھائی گھنٹہ اللہ کے لیے جو ہم نے اللہ کے لیے فارغ کر دیا اس کو اللہ ہی کرے جیسے ایک آدمی ملازمت کرتا ہے ملازمت تو ہر حال میں نوکری کرتا ہے کسی دکان پر آدمی جا رہے ہیں کرانے کی دکان پر آٹھ دس دس ہزار روپئے کی ملازمت کرتا ہے روزانہ صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک تو وہ آدمی ہر حال میں جاتا نہیں جاتا کبھی مہینے میں ایک چھٹی کر دی تو اس کو بول جاتا ہے کہ گزشتہ مہینے ایک چھٹی میری ہو گئی دوسری چھٹی مانگتے ہوئے اس کو ڈر لگتا ہے اپنے مالک سے یار ایک چھٹی تو میں کر چکا ہوں اس مہینے میں اور دوسری چھٹی مانگوں گا تو کیا ہوگا اور ہمارے ایک دن ڈھائی گھنٹے نہیں لگے دوسرے دن نہیں لگے تیسرے دن نہیں لگے چوتھے دن نہیں لگے مہینے بھر نہیں لگے تو ذرا دل میں کچھ احساس آتا ہے ایسا بولو نا بھائی کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ہم کو دیا اس کام کے لیے میرے ہفتہ دس دن مہینہ بلکہ بازوں کو سال ہر سال گزر گئے اور ڈھائی گھنٹے نہیں لگ پائے اور یہی ہمارا اصل کیپٹل ہے ڈھائی گھنٹے کی روزانہ کی محنت اگر یہ دیکھو یہ محنت کا ہمارا بنیادی پہلو ہے دعوت کا کیونکہ ہمارا کام پبلک میں ہے مسجد میں نہیں ہے کہاں ہے بولو نا بھائی پبلک میں ہے نماز مسجد میں آ کر پڑھنی ہے اپنی عبادت کرنی ہے تو مسجد بہت اچھی جگہ ہے یکسوئی کی جگہ ہے تلاوت کرنی ہے ذکر کرنا ہے نفل پڑھنی ہے تعجیت پڑھنی ہے گھر کے نوافل کے لیے گھر کے بعد مسجد بہتر ہے اور فرائض کے لیے تو مسجد ہی ہے لیکن دعوت جو ہے دعوت وہ مسجد کے باہر ہے کہاں ہے مسجد کے حضور علیہ السلام نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں کہاں دعوت دی بولو نا مسجد میں دعوت دی حرم میں تو داخلہ ہی ممنوع تھا لوگ آنکھیں نکالتے تھے جب جاتے تھے کسی سے بات کرتے تھے تو وہ کرتے تھے لوگ تو ساری دعوت مسجد کے بعد کوئی مسجد ہی نہیں تھی مکے میں حرم کے علاوہ اور وہاں تین سو نے ساٹھ بت رکھے ہوئے وہ تو پکے مکہ کے دن حضور میں ہٹائے ہی وہاں سے وہاں تک تو تھے اندر وہ تو ساری دعوت مسجد کے باہر اور گھروں پر جانا لوگوں سے ملنا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے لوگوں سے ملنا ملاقات کرنا یہ بنیادی کام پہلا کام نیا آدمی ہو پرانا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جانا ملنا اور ملنے کے لیے سازگار فضا بنانا اپنے محلے میں سازگار فضا بنانا اس کے لیے جو ہے نا اخلاقی لائن کا جو ہمارا دین ہے لوگوں کو سلام کرنا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا مسکراتے چہرے سے ملنا کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کرنا کوئی مصیبت میں آیا اس کی تعزیت کرنا کسی کے گھر جنازہ ہو گئے پہنچ کر ان کی تعزیت کرنا ان کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنا کسی کا نکاح ہے اس کے نکاح میں شریک ہو کر اس کو مبارکباد دینا کوئی غریب ہیں اپنی استعداد کے مطابق اس کے خبر خبر گیری کرنا کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم ہے یہ سارے کام تبلیغ کے ہیں ہاں تنظیمیں تحریکیں نہیں بنانی کو یہ سارے کامن کام ہیں جو ہر مسلمان کو کر رہے ہیں یہ تو ہمارے زمانے میں جب سب نے کرنا چھوڑ دیا تو کچھ لوگوں نے اس کام کی فکر اٹھا کر اس کے لیے جمیت بنا دی اپنی کہ بھائی یہ بیواؤں کی کفالت کریں گے یتیموں کی کریں گے یہ تو عام سارے مسلمانوں کا کام ہے اپنے اپنے رشتے داروں سے سلا رحمی کرنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنا یہ اپنی ذات سے جب شروع کریں گے نا تو بستی میں چیزا ہموار ہوگی اور جو بھی یہ کام کرے گا جو بھی کرے اس کی محبت لوگوں کے دل میں بیٹھے گی اس کی اب دیکھو بستی میں بعض مرتبہ غریب آدمی ہے بے حیثیت آدمی ہے بستی میں جو رہنے والی جاتیں ہوتی ہیں نعت وہ سب سے نیچی نعت کے اعتبار سے وہ آدمی ہے لیکن وہ لوگوں کی خوشی غمی میں شرکت کرتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے تو پوری گلی کے جتنے نعت والے ہوں گے سب اس سے محبت کرتے ہیں ارے کرتے نہیں سب خادم آدمی ہوتا ہے جو بھی خادم اس سے سب اور اس کی بات سب سنتے ہیں اس کی بات سب سنتے کیونکہ اس سے تعلقات سب بغیر تعلقات بنائے ہم دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے تعلقات بنائے بغیر تعلقات بنانے ہوں گے ہم کو محلے والوں سے چاہے وہ مانوس ہو غیر مانوس خاندانی اعتبار سے چاہے ہمارے خاندان والوں کی ان کے خاندان سے عداوت خاندان ہو لیکن ہم اس عداوت کو یاد نہیں رکھیں گے ہم کو کام کرنا ہے دعوت کا کام کرنا ہے جیسے کہ آدمی کو دکان چلانی ہے اپنے محلے میں تو بہت سارے جھگڑے ٹال دیتا ہے اسے دکان کیسے چلے گی لوگوں سے لڑائی کرتا رہے گا تو روزانہ دو گاہک کٹ جائیں دکان چلے گی اس بولو نا اس لیے تاجر آدمی جلدی کسی سے لڑائی کرتا ہے وہ لڑائی کو ٹالتا ہے ہمیشہ تاجر آدمی ہمیشہ لڑائی ٹال دیتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بے روپیہ تو ہمیں بدھا رہے گا ہمارے بھائی دو روپے کا زیادہ لے لو کوئی بات نہیں دو روپے کم دے جاؤ کوئی بات بچہ کا بھی لڑائی کرنا ہے گاہک سے تو فوراً بیچ میں آ جائے گا باپ کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں تو اپنے پرانے آدمی ہیں بھائی پرانے گھر آ کے ان سے تم چھوڑ دو رابطہ بنانے کی کوشش کرتا رابطہ بگاڑتا نہیں شیطان ہمارے اندر ذرا نماز روزے کی ہم کو توفیق ہو گئی ذرا تھوڑی تلاوت تصویر کی توفیق ہو گئی ایک مرتبہ شلے چار تو ہمارے اندر جو ہے بے دینی کا دین کا زوم پیدا کر دیتے ذرا سے بس ٹھیک ہے بھائی ہم دیکھ لیتے تم کا آدمی وہاں سے کٹ گیا ذرا سے کوئی بات ہی آدمی نے ہنسی چڑھا لی شیطان چونکہ دائی کا شیطان بھی دائی ہوتا ہے اور ہمارے دیکھا ہے مفتی شفیع صاحب اللہ کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے تو دائی کا کیا ہوگا وہ تو مفت میں ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے چار مہینے میں ہم جاتے کہ وہ گھر رہتا ہے بولو نا بھائی بغیر ٹکٹ کے ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے سب سے بڑی جو ہماری کام کی بنیاد ہے وہ لوگوں سے تعلقات بنانا ہے بیمار کی عادت کرنا مصیبت زدہ کی تعزیت کرنا خوشی میں شرکت کرنا ہاں ہم خرافات میں شرکت نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ اس کو ٹالیں گے اس کو کیا کریں گے ٹالیں گے لیکن اس کو حکمت سے ٹالیں گے کیونکہ ان کا تو جذبہ ابھی بنا نہیں معلیہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ بھائی تم دنیا داروں کی دنیا کو برا بھلا مت کہو جو لوگ دنیا میں بالکل لگے ہوئے ہیں اندر ان کی دنیا کو برا بھلا مت تو اس لیے کہ دنیا ان کی محبوبہ بنی ہوئی دنیا کیا بنی ہوئی ہے ان کی محبوبہ ہے ان کی جس سے وہ عشق کیے ہوئے ہیں اور تم کسی کی محبوبہ کو برا بھلا کہو تو تم کو کیا کرے گا وہ بولو نا بھائی وہ تم کو برا بھلا کرے گا تو اس لیے لوگ خرافات کرتے ہیں بہت ساری ایران قرآن ہوتی ہے مثلا غیر مانوس محلہ ہے وہ میلاد کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں فلاں تو ہمیں اپنی زبان سے کہ تم برا کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو شر کر رہے ہو کفر کر رہے ہو قطرے دینا تو ہمارا کام تھوڑا ہم تو تعلقات بنائے ہیں ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے ان چیزوں لیکن اس کو ہم ٹالیں گے حکمت کے ساتھ کیسے ٹالیں گے حکمت ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے تم غلط کام کرتے ہو حکمت سے ٹالیں گے اس کو اور محبت سے کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے سے قریب کریں ہمارے پاس سال میں گیارہ مہینے ہوتے ہیں ان کے وہ تو ایک ہی مہینہ ہوتا ہے عید میلاد کا اس میں بھی کوئی ایک دن ہوتا ہے اب ایک ہفتہ ان کی گرمی چلتی ہے وہ اور اس میں محرم میں دس دن گرمی چلتی ہے تو سال کے سترہ دن ہوئے باقی کتنے دن بچے باقی دنوں میں ان کو قریب کریں مانوس کریں احسان کریں ان کی خدمت کریں خدمت ایسی چیز ہے کہ جب آدمی خدمت کا محتاج ہوتا ہے تو کسی کی بھی قبول کر لے کسی کے لیے ہمارے ایک گھر مانوس بستی میں ایک مسجد والے محنت کے لیے جاتے تھے ایک وہاں ایک وہاں کے بڑے لیڈر تھے تو بالکل ریسپانس نہیں دیتے بلکہ گالیاں دیتے تھے کچھ سے نہیں دیتے تھے ایک مزہ کہ اس آدمی کا آپریشن ہوا اور وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تو ہمارے مسجد والوں کو پتا چلا کہ وہ آدمی صاحب کا آپریشن ہوا ہے فلاں جگہ پر لونا واڑا کے ہاسپٹل میں تو یہ لوگ فوراً پہنچ گئے اور ان کے لیے پھل ول لے گئے ابھی آپریشن کیا تھا اسی دن پہنچ گئے ان کو پیش کیا اور بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ عجی صاحب کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے تو انہوں نے تسلی دی کہ عجی صاحب گھبراؤ میں اللہ اچھا کر دے ان کو سمجھے کہ بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں تو کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں اور ابھی میرے رشتے دار مجھے ملنے نہیں آئے اور آپ لوگ آ گئے ابھی میرے رشتے دار ملنے نہیں آئے اور آپ لوگ آ گئے اس پر مجھے رونا کہ آپ لوگ ہماری بستی میں آتے ہو تو ہم تم کو پسند نہیں کرتے لیکن میری بیماری میں تم پہلے آئے وہ آدمی موم ہو گئے اور نرم ہو گئے بھی نہیں اس میں کوئی بات نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں اس لیے ہمارا فریض آتا ہم آپ کو ملنے آتے کوئی ہم نے احسان تھوڑا کیا آپ کے اوپر یہ تو ہمارا فریض آتا ہے کہ ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ان کو تسلی دی پھر جاتے صاحب اگر کوئی آپریشن ہوا ہے کوئی ضرورت ہو تو ہم آپ کا بولے نہیں کوئی ایسی بات نہیں اللہ کا دیا ہوا بہت ہے میرے پاس مجھے بس یہ ہے کہ مجھے آپ سے بہت خوشی ہوئی کہ ابھی تو میرے رشتے دار نہیں آیا اور آپ مجھے نہیں آئے تو آدمی ختم ہو گیا آپریشن کروا کے وہاں گھر گئے یہ لوگ گئے تو اس نے گھر بٹھا کر چائے پلائی اور ان کو کھانا کھلایا ایک موقع صرف انہوں نے سنبھال لیا اب وہ اس خاندان میں ان کے خاندان میں بات کہنے کی جگہ بن گئی یہ نہیں کہ آگے چار مہینے چلا جائے گا وہ بات کہنے سننے کی جگہ بن گئی ایسے مواقع ہوتے ایسے مواقع سال بھر ہوتے خرافات میں بے دینی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے دین کے نام پر لیکن ہم تعلقات بنا لیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ماں باپ تبلیغ کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ سب سے کٹ جائے کہ ماں کون ہے بھائی کون ہے بہنیں کون ہیں رشتہ داری کیا ہے محلہ کیا ہے تبدیل دیں گے ان ساری چیزوں کہ ہم سب جگہ ممکن ہے کہ ہم کہیں سفر میں ہیں تو جنازے میں شریک نہیں ہو پائے ہمارے بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی اپنے فلاں صاحب جنازے میں آپ شریک ہم کہیں سفر میں ہیں بیمار کی عادت ہم نہیں کر پائے ہم نے کہہ دیا کہ بھائی تم کر لو مسجد کی جماعت کی سطح پر یہ چیز ہمارے مشورے کا امرا بن جائے محلے میں کوئی بیمار ہے تو مسجد اور جماعت سے دو تین آدمی چلے جا کر ان کی عادت سے کسی کا جنازہ ہو گیا پتا چلا فوراً دو تین آدمی جب چلے گئے وہاں چھوٹے دیہاتوں میں باز مطلب خبر کھودنے والا کوئی نہیں ہوتا ہم پہنچ گئے اجتماع میں ہمارے نوجوان کام کرتے بڑے بڑے گھڑے کھود دیتے تو قبر نہیں کھود سکتے اور یہ تو مسلمان یہ قبر کھودنے کے لیے اجرت پر آدمی نہیں رکھے جاتے تھے پہلے تجویز تقسیم تو فرض کفایا ہے تو لوگ مل کر کرتے تھے تو یہ یہ چیزیں جس سے جگہ بنتی ہے اور جب تک جگہ نہیں بنے گی بات آگے نہیں جائے پھر اس کے بعد ہماری محنت میں جو ڈھائی گھنٹہ ہے وہ ڈھائی گھنٹہ ایمان یقین اور آخرت کی باتوں کے مذاکرے اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی نیت سے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کی ملاقات کرنی ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کی اور بیٹھ کر بات کرنی ہے کھڑے کھڑے نہیں عمومی گش میں کھڑے کھڑے بات کر لیں گے اس کو تیار کر کے بھیجنے کو بولے تعلیمی گش میں کھڑے کھڑے بات کر لیں گے اس کو بھیجنے کی کوشش کر لیں گے لیکن خصوصی گش میں گئے بیٹھنے کی کوشش لیں گھر میں جگہ نہیں کوئی بات نہیں باہر بیٹھ کے باہر جگہ نہیں ادھر ادھر دیکھ لیں بھائی اس آدمی کو ہم مل ہیں ان کے گھر میں جگہ نہیں ان کے باہر جگہ نہیں تو پڑوسی کے ادھر تھوڑا سا کھل جائے جگہ ہے وہاں لے کر بیٹھ گئے یا پھر مسجد سامنے تھی آ جاؤ مسجد میں بیٹھ گئے مسجد میں بیٹھ گئے کوئی جگہ بنا کر بیٹھے اور بیٹھ کر کھلے ماحول میں کھلے دل سے بات کریں قبض اس کے ماحول میں بات نہ اس کو تھوڑا فری کریں اور بےچارا گھبرایا ہوا سہما ہوا کبھی ایک چار مہینے کی بات کریں گے مجھ سے اندر سے ڈرا ہوا ہے کب کھلے ماحول میں طبیعت پہ ہے طبیعت اچھی ہے موقع ہے اگر آدمی کو محسوس برا نہیں کرے گا تو اس کا دھندا پانی بڑے لوگوں کو دندا پانی کا پوچھتے تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے کہ اور کون ہوتے ہم کو پوچھنے والے اور غریب آدمی کو پوچھا بھائی گندا پانی کیسے کہ بہت اچھا اللہ کا کرم ہے تو موقع دیکھیں اس آدمی کا مزاج کیا ہے بڑا آدمی ہے اس کو گندے پانی کا تو طبیعت پوچھ سکتا ہے صاحب طبیعت کیسی بچے خیریت سے ہیں تو اس طرح کر کے اس کو تھوڑا مانوس کریں اور مانوس کرنے کے بعد سب سے پہلے ایمان کا فائدہ بتا سب سے بڑی نعمت ایمان اللہ نے بہت بڑی نعمت دی بہت بڑی نعمت دی اللہ نے ہمیں کلمہ دیا حضور کی امت نے پیدا کیا منہ بھر کے بولیں حضور کی امت نے پیدا کیا ہم کو اپنے نبی کا اپنے محبوب کا امت ہی بنایا اللہ یہ ہمارے بڑے بڑے بڑی شرف کی چیز ہے بڑی عزت کی چیز ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ہماری عزت کی چیز نہیں ہے ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اس نسبت کو باقی رکھیں اللہ کے ساتھ کے تعلق کو حضور والی اس نسبت کو جتنا ہم اس کو بڑھائیں گے آگے بڑھائیں گے نسبت ہمیں کام دے گی دنیا میں بھی آخرت میں کیونکہ بغیر ایمان کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ایمان کے فائدے بتا دیں نماز کے فائدے بتاؤ علم کے فائدے بتانا ذکر کے فائدے بتانا اللہ کی یاد کرنے کے ذکر کرنے کے تصویر پڑھنے کے تلاوت کرنے کے اور اخلاقیات کا بھی مذاکرہ کریں عام مطلب ابھی ہماری جو باتیں ہیں ایمانیات اور خروج تشکیل یہ دو نمبر غالب ہے ہمارے اوپر کتنے نمبر دو نمبر گز کے دن بیان ہوتا ہے ایمان کی بات ہوتی ہے تشکیل کی بات ہوتی ہے کوئی لوگ کچھ لوگ نماز کی تھوڑی کر لیتے ہیں باقی عام متن ایمان اور تشکیل حالانکہ ہمارے چھ نمبر ہیں کتنے نمبر ہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی چھٹا نمبر تشکیل اور فروج ہمارا چھٹا نمبر ہے اس سے پہلے پانچ نمبر ہیں کتنے نمبر ہیں پانچ نمبر ایمانیات پھر عبادت کے لائن سے نماز نماز کے فائدے نماز کی برکتیں نماز کے فضائل اور پھر علم سیکھنے کے فائدے اللہ کا ذکر کرنا قرآن کی سجاوت کرنا مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا اللہ سے مانگنے کے دعا کے فائدے ہم بتائیں گے لوگوں کہ بھائی دعا بہت بڑی طاقت دعا سے اللہ بڑے بڑے آج میں اپنے حالات پیش کرتا میں تو نکلنا چاہتا ہوں لیکن بیمار ہوں میرے گھٹنوں میں درد ہے مجھے یہ ہو گیا میری بھی تو اب اس کو ہم کیا کریں گے دعا کے فائدے بتائیں بھائی دیکھو علاج تو کرتے ہیں ان دعا ایسی طاقت ہے کہ دعا سے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا اور جس وقت آدمی پریشانی میں مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت اس کی دعا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرتا ابھی آپ حالات میں ہو پریشانی میں ہو بیماری میں ہو بیمار کی تو اللہ دعا بہت زیادہ سنتا ہے تو دعا کی بھی دعوت دینی ہم دعا کی بات کریں گے اس پھر اخلاق کی بات کریں گے اس نے اخلاق اور اپنے اندر لانے کی نیت سے ہم کو بولنا ہے کس کے اندر لانے کی نیت سے تو روزانہ ڈھائی گھنٹے میں اگر ہم پانچ جگہ اس کو بولتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صفات نہیں آ جائیں اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہماری محنت تو ان چھ نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کرو کہ انشاءاللہ شاء ڈھائی گھنٹے پورے دیں گے کون کون دیں گے اور رات میں دیں گے انشاءاللہ فجر بعد رات میں دیں گے فجر سے شروع کر دیں آپ کے یہاں تو آٹھ بازار والے ہیں بہت ہیں اس میں کتنے آٹھ بازار والے دو چار چھ آٹھ دس بارہ پندرہ سولہ تو ہیں اچھا آپ لوگ کب زور کے بعد جاتے ہو آٹھ میں کب جاتے ہو اٹھتے کتنے بجے ہو آٹھ بجے جانے کے لیے ہاں اور جب لمبا ہوتا ہے نا لمبا سفر اور جلدی نکل جاتے کیونکہ پہنچنا ہے وہاں تو اس وقت محلے میں بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے یہ لوگ یہ نہیں سوچتے سب سوئے ہوئے ہم کیوں اڑ گئے مسجد والد جماعت اگر ہماری پابند ہو گئی قابو میں آ گئے نا فجر بعد محنت کے لیے تو انشاءاللہ چند مہینوں میں پورے محلے پر اس کا بہترین اثر پڑے گا دیر سے سونے والے دیر سے جاگنے والے انشاءاللہ وہ بھی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس ماحول میں آ جائیں گے اور فجر بعد ماحول بنے گا ملاقاتوں فوراً ٹھیک ہے بعض مطلب فجر پڑھ کے فوراً نکل لیں فجر بعد پہ کئی تعلیم ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے اشراک تک رک جائیں تو سورج شروع ہو گئے اب تو لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے ایک نہیں اٹھائے تو دوسرے گھر چلے جائیں نہیں ادھر تیسرے کے وہاں چلے جائیں لیکن اپنے ڈھائی گھنٹے ہم نے طے کر لیا مثلاً بعد دینے ہیں تو کوئی ملے یا نہ ملے روزانہ پابندی سے ہم کو اپنے ڈھائی گھنٹے دینے ایک آدمی کو چوکی دار بنایا ہے کسی نے اپنے گھر کا یا اپنی فیکٹری کا اب اس نے دیکھا پندرہ دن تک کوئی چور نہیں آئے تو کیا سولہویں دن سے سو جائے گا وہ بولو نا بھائی ارے بولو نا کیا کرے گا سو جائے گا وہ دوسرا لگا اور پھر دو چوری ہو گئی تو دوسرے سے سے بھائی پندرہ دن تک کوئی نہیں آئے گا تو میں سو گیا یہ اس کا ادھر بچا ہوگا ہمارے ساتھی کا میم نکلتے ہیں کوئی ملتا نہیں یہ ہمارا ادھر بچا ہے ارے بولو نا بھائی اصل میں ماحول نہیں ابھی ایک دن دو دن چار دن چھ دن دس دن مہینہ دو مہینے چھ مہینے سال ایک ہی جگہ پر کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو اس صبح کی ملاقاتوں کا ماحول بن جائے گا کم از کم صبح صبح اگر ساتھیوں کو ہی مل لیں یعنی نا کہہ رہا ایک سو دس ہے ایک سو دس ہے مسجد کے اطراف تو پندرہ دن میں ایک مرتبہ ملنا ہے ایک سو دس سے کم از کم تو کتنی ملاقاتیں روزانہ کی ہوتی ایک سو نے دس کو ڈیوائڈ کرو نا پندرہ دن پر آٹھ آٹھ آدمی روزانہ ملیں گے اسی میں سے یہ تو ہمارا وقت لگے ہوئے لوگ ہیں چلے لگے ہوئے چار مہینے والے ہیں ہمیں تو ملنا ہے سب کو لیکن جو ہمارا ازر ہم لوگ ملتے نہیں وہ ازر جو ہے نا ازر لچر ہے لنگ ہے ہم پوری نیت کے ساتھ پیسے چڑھا کے نکلیں کہ سات بجے سے ملاقاتیں شروع کی ہیں ساڑھے نو بجے تک ہم کو ڈھائی گھنٹے پورے کر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی ہم جائیں ایک کے نہیں ملا دوسرے نہیں ملا تیسرے نہیں ملا چوتھے کے نہیں ملا پانچویں کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نکل کر گئے اور ان کی دکان فلا جگہ ہائی وے پر ہے تو نہیں یہ آدمی دکان پر ابھی جائے گا لیکن اس کا کام جو ہے دس بجے سے شروع ہوتا ہے گیرج والا ہے تو ہم اس کی دکان پر چلے جائیں کسی کا سنا کہ ابھی صاحب ابھی کھیت پر گئے اور کھیت ان کا دو کلو میٹر بھائی چلو بائک نکالو ان کے کھیت چلے جائیں گے گھر پر نہیں ملنا اس کے دکان پر ملنا کھیت پر ملنا بیٹھک پر ملنا اور پھر وہ آدمی بہت مصروف ہے تو اس کا وقت معلوم کر لیں گے بھائی ایسا آپ کے پاس ہم آئے تھے آپ مصروف ہے شام کو کب ملے گا لیکن یہ ہوگا اس وقت جب ڈھائی گھنٹے سب پابندی سے طے کریں گے کہ ہم کو کسی حال میں بھی لگانا لگاؤ گے انشاءاللہ کون کون لگائے گا اچھا ایک گنجائش کے بھائی بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس پورے ڈھائی گھنٹے صبح نہیں ہے تو ایک گھنٹہ صبح دے دیا ڈیڑھ گھنٹہ شام کو لیکن شام کو کیا ہے مغرب بات تو مغرب بات تو ایک دن گشت ہوگا ایک دن دوسرا گشت ہوگا ایک دن پنچ کوسا ہوگا تو ان دنوں سے نہیں لگ پائے گا اس لیے کوشش کریں کہ اثر مغرب کے درمیان میں لگا دیں یا چار بجے سے ہم آ جاتے ہیں کام سے تو چار بجے سے شروع کر دیں وہ تو وقت کی قدر ہمارے پاس نہیں ورنہ دنیا کے ملکوں میں آدمی جو ہے نا صبح چھ سے لے کر بارہ تک ایک ڈیوٹی کرتا ہے پھر دو بجے سے لے کر تیسری ڈیوٹی کر دوسری ڈیوٹی کرتا ہے پھر شام کو دو گھنٹے کسی جگہ اکاؤنٹ دیکھتا ہے تین تین ڈیوٹی روزانہ کرتا ہے روزانہ تین ڈیوٹی کرتا ہے اور ٹائمنگ کی پابندی کے ساتھ اپنے ٹائمنگ کا تھوڑا سا نظام بنا لیں گے تو ڈھائی گھنٹے لگانا بلکہ ڈھائی گھنٹے نے دھیرے دھیرے اللہ توفیق دے گا تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے لگیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ شاء اللہ لینے سے خالی نہیں لگ جائے گا اندر کا اچھا عزم پھر اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تو ہم کو توفیق اگر یہ ڈھائی گھنٹے قابو میں آ گئے تو انشاءاللہ شاء آپ کی پوری محنت پر پکڑ ہو جائے چار مہینے کی جماعتیں چلے کی جماعتیں تین دن کی جماعتیں گھروں کی تعلیم مسجد کی نمازی اور جتنے تقاضے عیادت تعزیت جتنے تقاضے ہیں جماعتوں کی نصرت مہمان جماعتوں ساری چیزیں اس میں قابو میں آئی اور پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ جیسے آپ کے ڈھائی گھنٹے پورے لگ رہے ہیں ایسے آپ کی مسجد کے ایک ایک ساتھی کے ڈھائی گھنٹے لگے اب اس میں ان کو ترغیب دیتے رہیں گے کسی نے آدھا گھنٹہ نئے آدمی نے آدھا گھنٹہ شروع کیا قبول کر لیں گے کوئی نیا آدمی پندرہ منٹ دے رہا ہے ایک قبول کر لیں گے لیکن ہم ان کی رعایت میں اپنا ڈھائی گھنٹہ برباد نہیں کریں گے ان کا تو جتنا دیں گے قبول کر لیں گے لیکن ایسا نہیں کوئی انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا وہ چلے گئے ہم بھی چلے گئے ایک آدمی اگر رہے تو وہ اکیلا جم جائے ایک آدمی دیا تو کیا کرے وہ جم جائے ایک کے دو اللہ بنائے گا دو کے چار بنائے گا لیکن ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے اگتا نہ جا بلکہ اپنا کام کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں بنا دے کرو گے انشاءاللہ کون کون کرے گا اس ماشاء اللہ اور اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا عمل ہے نا وہ یہ ہماری روزانہ کا مشورہ اور مشورے میں اپنے سارے امور کو لا اپنے ساتھیوں بیجا وقت ضائع نہ کریں امور کو لیں اور رائے لے ساتھیوں سے محبت کے ساتھ ہمارا جو مشورہ ہے نا آپ کے خان صاحب تھے نا خان صاحب وہ گڑھ والے امجد خان صاحب ایک مرتبہ وہ سنا رہے تھے کا کہ ان کے وہاں آفس میں جو ہے جی، الیکٹرک بورڈ میں تھے نا تو ایک آفیسر آئے تھے نوجوان مسلمان جو تبلیغ میں لگے ہوئے تو خان صاحب اور ساتھ میں وہاں کام کرتے تھے وہاں جاوے تو وہ آفیسر خان صاحب اس کے نیچے تھے مسجد میں آئے تو خان صاحب امیر صاحب اور وہ ان کے اندر میں ہوتا تو انہوں نے ایک مطلب قصہ سنا کہ ہمارا کام کمزور بیچارے ساتھی کبھی وقت لگانے نہ لگا خان صاحب پہلا پھسلا کر سمجھا بجھا کر سب کچھ چلتے تھے ایک مرتبہ وہ جو آفس صاحب آئے تھے نا انجینئر صاحب تو بہت غصے ہو گئے مشورے میں اور سب کو بہت ڈانٹ دیا کام نہیں کرتے ہو تم تقاضے لے جاتے ہو کل ملاقات نہیں کیا تو خان صاحب نے دیکھا کہ اگر اسی طرح رہا تو سب بکھر جائے گا سارا بنا بنایا کیس تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام بھول گیا کہ آفیسر صاحب چھوڑے تو صاحب یہ بابو گیری کا کام نہیں ہے یہ تو رگڑا رگڑی کا کام ہے کہ یہاں تو جو ہے محبت کے ساتھ پی کر کرنا پڑتا ہے کر گزاری نہیں ہے تو ہمت سے سراہتے ہو منہ نہیں بگاڑا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کی قدر کرتے ہوئے جو جتنا کر رہا ہے اس کو سراہ کر ماشاء اللہ اللہ خوب آپ کو توفیق دے اور توفیق دے تو جگہ بنے گی اس کے دل میں ہماری پھر ہم اس کو ہم کبھی بات کریں گے تو وہ ایکسپٹ کر لیں اور اگر مشورہ میں اس کو ڈانٹ دیا ہم نے تو اس کے دل میں جو ہے نا ہماری اناج کا بیج پڑ جائے گا دوست عداوت کا بیج پڑے گا اس کو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ پروان چڑھ جائے گا اور کام سے دور ہو جائے گا ہم سے بھی کٹ جائے گا کم سے بھی کٹ اس لیے سراہتے ہوئے مشورہ ہمارا خوشگوار ماحول میں اپنے مزاج سے نہ ہو نبوت کے مزاج سے ہمارا کام حضور علیہ السلام کا مزاج کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کیسے رہتے تھے گلے ملے رہتے تھے سراہتے تھے سراہتے تھے کام تو اس طرح سراہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو شریک کرنا ہے مسجد میں آنے والا ہر مسلمان ہمارا ساتھی ہم بیٹھے ہیں دور سے ایک آدمی جا رہا ہے اس طرح اس کے سامنے مسکرائیں کہ اس کو جاتے اور بھاگتے ہوئے شرم آ گئے اپنے آپ آ جائے بھائی بازی مطلب اپنے تین آدمی بیٹھے کوئی آدمی آتا ہے اور ذرا اچھے سے ہنس دیتے تو اپنے پاس آتا ہے اور نہ آتے تو نہیں آتا ارے ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا اور ذرا اس کے سامنے یوں متوجہ ہو گئے تو فوراً آ جائے گا اور وہ جا رہے اور ہم یوں ہو گئے تو تو ہماری تو کوشش یہ ہو کہ مسجد میں کوئی آدمی استنجے کے لیے وہ بھی ہمارے بچوں میں بیٹھ جائے کوئی آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ بھی بیٹھے کوئی آدمی اپنے بھائی کو بلانے آیا تھا بجر میں وہ بھی اس کو بھی ہم اتنی محبت سے پیش آویں کہ وہ بھی بیٹھ جائے کہ چلو بھائی کو تو بیچ جائے بھائی تم جاؤ کام پر میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں محبت کے ساتھ وہی سب سے بڑا جز ہے اس کام کا اس کی کوشش کرنی اور روزانہ جو ہماری تعلیم ہے تعلیم وہ ہماری خوراک ہے ابھی جو کمی ہے پہلے پرانے بوڑھے ابھی بھی جو ساتھی ہیں ان کو آپ دیکھو گے جب تعلیم ہوگی تو سب سے آگے جا کر وہی بیٹھتے ہیں وہ بہت اہتمام کرتے ہیں پہلے سے کرتے ہیں اسی کی برکت ہے کہ ان کے ان کے دلوں میں اعمال کی عظمت اور رغبت ہے نمازوں کی ذکر کی تلاوت کی گشتوں کی تبلیغ کی تبلیغ کی باتوں کی بیانات کی گھنٹوں پر بیٹھتے ہیں تعلیم کے راستے سے دل میں اندر یقین بنتا ہے بڑھتا ہے اور عظمت پیدا ہوتی ہے اعمال کی فضائل کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھاوے سستی نہ کریں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں ہم باہر مسجد کے یہاں لگ گئے وہاں لگ گئے آپس کی باتوں میں اپنے آپ کو اس سے خوب بچائیں مسجد میں دیکھو تبلیغ والے جیسا ماحول بنائیں گے ایسا بنے گا ہاں، خصوصاً کام کرنے والے ساتھ تعلیم میں پابندی سے جہاں تعلیم ہوئی سب سے آگے آ گئے ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر شریف ہو گئے نوجوان لڑکے ادھر ادھر تھے ہم نے سنت پڑی وہاں جا کر ان کو دو باتیں گھر سماج تعلیم میں بہت فائدہ ہو اور اس میں بھی متوازیانہ انداز میں جوڑیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ یہ ہمارا طرف نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہاں تو خوشامد ہے خوشامد یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے بھائی گشت کرنا فقیروں سے سیکھو کسے سیکھو فقیروں سے فقیر کیسے مانگتا ہے خوشامد سے مانگتا ہے بھائی صاحب دے دو حاجی صاحب حاجی صاحب نہیں ہوتا پھر اس کو حاجی صاحب کہتا ہے صاحب اللہ تم کو اجنت سیکھ کر دے پانچ روپے دے دو وہ کہتا ہے آگے جاؤ اللہ تمہارے بیٹوں کو اجنت سیکھ کر دے آگے جاؤ اللہ تمہاری بیوی کو بھی ایسے جیسے بھائی صاحب کہاں آگے جاؤ ارے اللہ تم کو خوش رکھے تمہاری آل اولاد کو خوش رکھے وہ قریب آتا ہے یہ بھگت آئے یہ سب کر دیے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ پانچ نہیں تو دو دے دیتا ہے چلو بھائی تو یہ خوشامد کا کام تعلیم کے موقع پر ہم تعلیم مجموعہ بنائیں گے خوشامد سے پیسہ فائدہ ہو جائے گا یہ تو ہمیں بتکلف کرنا پڑے گا یہ جتنے کاؤنٹروں پر آج کل لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ گاہک آئے تو اس کو کیسے بات کر رہے ہیں کہ غریب آدمی ہے ان کو اس کو بھی سر کہنے کا آپ بات کرتے ہیں نا کال یہ کال سینٹروں پر فون پر وہ آپ کو بات ہے سر ہاں جی سر جی سر آپ اس کو بہت ڈانٹو گے تمہاری کمپنی ایسا کر نہیں سر ایسی بات نہیں ہم آپ آگے بات کرتے ہیں مینیجر سے کہتے ہیں وہ آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں کرتے سنتے ہیں ارے بولو نا جی سر جی سر جی سر کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں دکانوں پر بیٹھے تھے ان کو ٹریننگ دیتے تو آدمی چاہے اپنے گھر کا کچھ بھی ہے جب وہ اپنے ٹیبل پر آ کر کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے تو سامنے والا گاہک کوئی بھی اس کو سر کہتا ہے حالانکہ اس کو گھر میں سر کہتے ہیں سب لیکن جب یہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو یہ سب کو کیا کہتا ہے تو ہم قبلیت کے اس کام میں ہیں خوشامد کے ساتھ جمع کریں گے محبت کے ساتھ اور ہر عمل سے پہلے اس عمل کی محنت ہوگی ایک دکھ بناوے ہم کہ بھائی ہماری مسجد میں نمازی پندرہ ہی نمازی ہیں فجر جیسی نماز دکھ نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ آج ہم نماز دی ہیں کل کو ہم بھی دھیرے دھیرے سست پڑ جائیں گے نہ میں کسی کو کہوں نہ مجھے کوئی کہے نہ میں کسی کو کہوں نہ مجھے کوئی کہے اور ہمیں کسی کو ڈاکٹر دپٹنا تو ہے نہیں فضائی بتانے ہیں ہم ان کے فضائی بتائیں بستی میں ماحول بنانے ورنہ سبھی تک محنت کر لیں گے نمازی نہیں پیدا ہوں اس لیے تعلیم میں تعلیم میں پابندی کریں اپنے مجمع کو بٹھاویں اور نمازوں کے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کے مسجد میں نماز پڑھنے کے فضائل کو پڑھے جا رہے یہ جو فجر کی نماز میں کمی ہے نا وجہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے فضائل کو نہیں پڑھا جا رہا اور گھر میں نماز پڑھنے کی وعید جو حضور علیہ السلام نے بیان کی کتنی سخت وعید ہے کہ میں چند جوانوں سے کہوں جمع کہوں کہ وہ ایندھن جمع کرے اور لے جا کر ان کے گھروں کو جلا دے جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے حالانکہ حضور کتنے شفیق تھے کتنے کریم تھے کوئی کریم اور شریف آدمی جلدی ایسا جملہ نہیں بولا کرتا کتنی اہمیت ہوگی نماز کی اپنی ذات سے اس کی پابندی کریں تعلیم میں جتنا ہم بیٹھیں گے فضائل آئیں گے تو ہم میں بھی رغبت پیدا ہوگی پابندی سے نماز پڑھنے کی نماز کا اہتمام کرنے کی اور اپنے اپنے مجمے کو بھی اس رخ سے پھر اس کی باتیں گھروں تک پہنچے گی جوانوں میں ماحول بنے گا ورنہ نوجوان جو ہے نا بڑھاپے تک مسجد میں نہیں آئیں گے فجر میں یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ تبلیغ کا ایک کام چلا تو پانچ بوڑھوں کے ساتھ دو جوان دس دو پانچ جوان اب مسجد میں فجر میں ہوتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے جن علاقوں میں مسجد بار جماعت ایکٹیو ہیں وہاں کی صفوں کی سفر جوانوں کی ہوتی بوڑھے اب کم ہوتے ہیں وہاں پہلے تو وہی پانچ دس بوڑھے پڑھتے تھے اب وہاں تین سفے چار سفے پانچ سفے دس سفے بیس سفے مسجد بڑی مسجد ہے فجر کی نماز تعلیم کو اہمیت دیں اور سب کو شریک کریں اور انہی فضائل کو ملاقاتوں میں بھی بولیں گھروں کی تعلیم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی تعلیم سے اپنے گھر کی اپنے گھر کے تمام شعبوں میں دین لانا مقصود ہے آج ایک بڑی رکاوٹ کام کرنے والوں کے لیے کام کے راستے میں گھر ہے بھائی اگری نہیں ہو رہا ہے جماعت میں جانا لیکن بھائی تیار نہیں رہا ہے جماعت میں جائیں لیکن ابا سپورٹ نہیں دے رہا ہے جماعت میں جانا ہے لیکن بیوی ساتھ نہیں دے رہی جماعت میں جانا ہے بچے ساتھ نہیں دے رہے بہت سارے ساتھیوں کا ادھر ہوگا دکان میں ساتھ میں دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں چار بھائی ہیں پانچ بھائی ہیں ابا کے ساتھ پارٹنرشپ دکان میں ہے لیکن ابا کا ذہن بنا ہو نہیں اس کا آسان راستہ گھر کی تعلیم بیوی کا ذہن بنانا ہو بچوں کا بنانا ہو پوتوں کا نوازوں کا جس کا بنانا ہم روزانہ اگر گھر میں تعلیم کر کے ان کو لے کر بیٹھتے ہیں تو صحابہ کی مبارک زندگی ان کے سامنے آئے گی صحابہ کی قربانیاں آئے گی ابھی تو ہمارے بچے ہمارے بھائی ابا روزانہ محلے والوں کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں ان کی دکانیں دیکھ رہے ہیں ان کے گھر بن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے بھی یہی جذبات ہے کہ ہمارا بھی گھر ایسا بنے ہماری بھی دکان ایسی بنے ہمارے گھر کے آگے بھی ایسی فور ویلر کھڑی ہو اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم کو چار مہینے جانا تو اجازت دیں گے ان کا عزمہ تو یہ ہے کہ اس سال فور ویلر خریدنے خریدنے کی اور یہ میں ملے جائے گا تو دکان پر مسئلہ ہو جائے گا اس کا ارادہ کچھ اور ہمارا ارادہ کچھ اور تو ٹکراؤ ہی ہوگا ہمیشہ پھر جھگڑا ہوگا جاتے ہوئے چلے گئے تو ناراض ہو جائیں گے یا دیں گے ہم رک جائیں گے بھائی بھائی مانتا نہیں ابا مانتے نہیں ہم اپنے گھر میں تعلیم کر کے ان کے جذبات بناتے رہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کے خوب پڑے کریں صحابہ کی قربانیاں ان کے واقعات حکایت صحابہ میں حضور علیہ السلام کا تاریخ کا قصہ ہے مختلف صحابہ کے واقعات ہیں نوجوان صحابہ کے واقعات ہیں عورتوں کے مجاہدے اور قربانیاں ہیں ازواج متحرات کے مجاہدے ہیں اس میں سرسری طور پر نہ پڑے مثلا قصہ ہم نے پڑھا ام سلمہ کی ہجرت کا اب بیوی بھی ہیں ہماری بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں تو ہم نے پڑھ لیا انہوں نے سن لیا ہو گیا ہم ہم ذرا اندازہ بھی کریں کہ ہم نے قصہ پڑھا اس قصے سے بیوی نے کیا اثر لیا ہے بچیوں نے کیا اثر لیا کیا اثر لیا اگر نہیں لیا دوبارہ پڑھیں بھائی متوجہ بہت اہم قصہ ہے حضرت ام سلم امی جان ہے ہماری حضور علیہ السلام کی زوجہ بنی بات میں حضرت کے بعد وہ مدینہ پہنچنے کے بعد تو یہ ہمارے امی جان کا پھر سنو دھیان سے پھر ان کو سنایا جب وہ دھیان سے سنیں گے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے اپنے آپ ان کا دل اثر لے اپنے آپ دل اثر لے حضور کا تعریف کا قصہ ہم نے پڑھا دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہے بھائی سنو یہ ہمارے نبی علیہ والسلام کا پہلا وہ سفر ہے جس جو دعوت کی نسبت پر مکہ سے باہر کیا اور کتنی قربانیاں دی سن بچوں کو متوجہ پھر ان کو اندر سے سنا پھر درمیان میں آدھا پڑھ کے تھوڑا سا کسی کو کوئی چیز متوجہ ہو تو اب ہم نے ان کو کچھ دوسرا نہیں کہا ہے صرف یہ قصہ سن کر ان کے دل میں ان کے دل میں جو قربانی دینے کا جذبہ بنے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم تصور نہیں کر جوان بچے ہمارے خواہشات کے راستے پر جا رہے ابن عمر کا قصہ سنا مصحب ابن عمر کیسی زندگی تھی ان کی تھاٹ باٹ یہ نا قصہ سنا کر دیکھا نا تو روزانہ مانتے ہو یہ دلا وہ دلا اس سے تربیت نہیں ہوتی وہ تو خاموش ان قصوں میں ان واقعات میں خاموش عبرت ہے خاموش عبرت ہے جب وہ سنتے رہیں گے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ وہ بچہ اپنے آپ خواہشات کی زندگی چھوڑے گا باپ کو کہنا بھی نہیں پڑے ایسی بہترین اس میں تاثیر ہے ایسی تاثیر ہے اس جب یہ سنیں گے بار بار اب ہمارے چلنے میں جانے کا وقت آیا ہے مہینے پہلے سے ہم نے اس کا مذاکرہ شروع کر دیا گھر میں کہ دیکھو انہوں نے تو کتنی قربانیاں دی ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں ایک چلا دے رہے ہیں سال میں بس ہم تو صرف چار مہینے دے رہے ہیں انہوں نے اپنی جانیں لگا دی اللہ ہم کو بھی اس کی توفیق دے دے ان سے بھی دعا کروا ہیں اب ایک مہینے پہلے سے ہم نے ذہن بنانا شروع کیا تو دس دن پہلے وہ سب مل کر کہیں گے کہ ابا آپ کو کب جانے کا ہے وہ کہیں گے بھائی ہیں تو کہ بھائی صاحب آپ کو کب جانا ہے ہم کو فلاں کوئی بات نہیں آپ اپنی تیاری شروع کر دو دو تاریخ کو جانا ہے نا پہلی تاریخ سے تم دکان پر متانا تم تیاری کرنا اس میں اس میں عبرت ہے یہ ان مقدس ہستیوں کے واقعات ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا تھا پورے عالم کی ہدایت کے لیے لیکن وہ تعلیم اس ترتیب پر ہو اس کی ذمہ داری ہماری ہے پھر اس کے ساتھ چھ صفات کا مذاکرہ ہے وقتاً فوقتاً تاکہ وہ دائی بنے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں بیوی ماں بہنیں سب دائی بنے وقتاً فوقتاً چھ صفات کا مذاکرہ ہے اور گھر کے اعمال ہیں گھر میں ہم نفل پڑھیں تعجب گھر میں پڑھ لیں اشراک گھر جا کے پڑھ لیں موقع ہے تصویر ہماری گھر میں پڑھیں بیٹھ کر تلاوت کریں گھر میں اپنی تلاوت کر چکے گھر میں پارا پڑ دو رکو باقی رکھے پارا پڑھ لے دو رکو گھر جا کر قرآن شریف پکڑا صرف دو رکو پڑھ لیے یہ خاموش دعوت ہو گئے گھر والوں کو تلاوت کرنے ہم نے مسجد میں دس پارے پڑے کس نے دیکھے کم از کم دو تین رکو گھر جا کر پڑھ لیے بیوی دیکھ رہی بچے دیکھ رہے ہیں کہ ابا قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ خاموش دعوت بن جائے گی ان کے لیے اپنے گھر کے ماحول میں دن یہ عبادات کے ہیں پھر اس کے بعد جو اور چیزیں ہیں کہ گھر کی معاشرت میں دینا جب صحابہ کی سادگی ان کی حیا ان کی معاشرت کو پڑھیں گے اپنے آپ بچوں کے جذبات بنیں گے لیکن چونکہ غالب ماحول خواہشات پرستی کا فیشن پرستی کا ہے تو وہ بہت زور لگائے گی وہ طاقت لیکن ہماری سادگی ان کے لیے دعوت بن جائے گی پھر بچوں کا وقت لگوائیں گے چار چار مہینے چلے مستورات کو اپنے ساتھ لے جا کر تین تین دن لگوائے ان کا ذہن بنایا اب ان کا ذہن وہ اپنے آپ سادگی پر آئیں گے ہم کو کہنا نہیں پڑے گا تم سادہ زندگی پر وہ اپنے آپ سادگی پر آئیں گے لیکن اس کے لیے ہمارا ایک ہدف بنا کر کوشش کرنا ہو کہ ہم کوشش کریں تو پھر گھر کے معاشرت میں گھر میں دو مہینے کے بعد شادی کی تاریخ کیا ہوئی دو مہینے کے بعد بچی کی شادی اب یہ دو مہینے ہمارے پاس ہے وہ دو مہینے روزانہ دس دس منٹ پندرہ منٹ یہ جو ہماری تعلیم ہے اس موقع پر حضور علیہ السلام کی سادگی حضور کے نکاح کا تذکرہ ہم پڑھیں گھر میں پھر اس وقت حضور کے گیارہ نکاح ہوئے وہ نکاحوں کو سنا فضائی میں وہ بھی اپنے گھر میں جب شادی کا موقع ہے بچی کی بچے کی تو اس وقت ہم وہ باپ نکالیں حضور علیہ السلام کے گیارہ نکاح پہلا نکاح خدیجہ سے ہوا کب ہوا کیسے ہوا حضرت عائشہ سے ہوا حضرت سعودہ سے ہوا ام حبیبہ سے ہوا حضرت حفصہ سے ہوا کس طرح ہوا کس سادگی سے ہوا ہے یہ ان کو سنائیں گے فاطمہ کے نکاح کا قصہ ہے اس اپنے بچوں بچیوں کو سنائیں گے وہ تو اپنے آپ ان کے جذبات اندر سے بنیں گے اور پھر ایک موقع دیکھ کر جب اچھے خاصے جذبات بن گئے ان کے اب جذبات بنانے کے بعد ان سے اب نیت کروا لیں گے کہ اپنے بھی طے کرو کہ اپنے گھر کی شادی ہمیں ایسی کرنی ہے لوگوں کے لوگ تانے تو دیں گے آپ چاہے کتنا اچھا لوگوں کو کھلا دو شادی میں کتنا اچھا کھلا دو پوری ترکاری پر تم اتنا تیل رکھو گے نا تو وہ کیا کہیں گے کھانے والے یار اتنا اچھا، اتنا نہیں تھا یار گوشت تو بکرے کا تھا لیکن یہ بکرے شاید جو ہے تو راجستھان والے نہیں تھے وہ ادھر کے لگتے تھے چاول ان کے باسمتی لیکن تھوڑے سے وہ نہیں لگتے تھے ارے آپ کچھ بھی کر لو ایک چہلوم پر ایک ایک وہ آتی تھی ایک نظم ایک چہلوم پر ایک چہلوم پر کچھ لوگ جمع ہوئے ہو تو وہ اس کا منظر کھینچا تھا کہ لوگ کھا پی کے کیا کریں گے کہ وہ تانے ہی نکال اندر سے کچھ نہ کچھ نقص نکالیں گے آپ کچھ بھی کر لو لیکن ہاں اللہ رسول کو خوش کرنے کی نیت کی ہے تو لوگ چاہے کتنی ملامت کریں اللہ رسول خوش ہو جائیں لیکن یہ ایسا آسان کھیل نہیں ہے اس کے لیے جو ہے نا گھر کی تعلیم بہت بنیادی ضرورت ہے کرو گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اور اسی طرح ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے تمام محلے کی عورتوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں بیس پچیس گھروں پر ایک حلقہ بنا کر یہ ساری بہنیں یہاں جڑ جاؤ بیس پچیس ادھر وقت لگے ہوئے بہنوں کو ترکیب دے اور ان کو ذمہ داری سپرد کرے تاکہ محلے کی ساری بہنیں فضائل کے حلقوں میں شریک ہو کر اس حلقے کے راستے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گھر گھر کی ملاقاتوں میں تعلیم کی ترغیب دیں اور ہر مہینے اس کی تحقیق کریں کتنے نئے گھروں میں تعلیم شروع ہوئی کتنے باقی ایک ٹارگیٹ بنا کے چلنا تو چھ آٹھ مہینے میں پورے محلے کا کوئی گھر نہیں بچے گا تعلیم شروع ہو جائے گا کرو گے ان اسی طرح جو گشت ہے ہمارے گشت گشت ریڑھ کی ہڈی ہے بنیادی عمل ہے جتنے اہتمام کے ساتھ دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے اپنے محلے کے لوگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ رہے ہفتے بھر ہم نے ملاقاتوں میں لوگوں کو دعوت دی ہے محبت سے ملے ہیں تو ہم گشت کی بات جس دن گشت کی بات ہمارا اعلان کافی ہو جائے گا لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر ہفتے بھر ہم نے ملاقاتیں کی ہیں اور ہفتے بھر ہم نے اچھا سلوک کیا ہے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں تو انشاءاللہ اعلان سے اچھا خاصا مجمع ہو جائے گا لیکن پھر بھی صبح سے اس کی فکر کرنی دعوت چلانی اپنی دکان ہے تو تھوڑا سا قربانی ہوگی مجاہدہ ہوگا اپنے اختیار میں ہے تو ایسی شکل بنا لیں اپنے اختیار میں سو فیصد دکان نہیں تو کم از کم ہم تو نکلے وہاں سے بازی دکانیں وہ ہیں کہ آدمی کے اختیار میں گش کے دن وہ گش کے وقت میں بند کر سکتا ہے کہ بھائی مغرب سے گشت ہے مغرب سے دس منٹ پہلے بند کر دیں عشا کے بعد گش کا بیان ہوگا جا کر کھولیں اگر ضرورت ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دن بھر تو کھلی کھلی اپنے اختیار میں نہیں ابا کنٹرول ابا کے پاس ان کو کہیں گے بند کرو تو قبول نہیں کریں گے تو نہیں بند نہیں گے اپنی ترتیب بنا لیں گے کہ ابا آج گش کا دن ہے میں آج دوپہر میں کھانا نہیں جاؤں گا یہی کھا لوں گا دو گھنٹے زیادہ لے جاؤں اور سر سے میں چلا جاؤں بھائی کو کہہ دیا ترتیب دے کر اپنے آرام اور راحت کے اوقات کی قربانی دے دندوں کی قربانی نہ کرے ورنہ وہ ماں بابا کو بھائیوں کو پارٹنر کو پسند نہیں آئے کہ بھائی یہ تو دباؤ میں چلے جاتے ہیں اور یہاں دکان کا مسئلہ ہم ان کے پارٹنر ہیں اب ظاہر بات ہے وہ تو وہی ہے کہ جتنا وہ وقت دیتا اتنا میں دوں اب ہمیں تبلیغ میں دینا ہے تو ہم اس سے احسان نہیں لیں گے تبلیغ کے نام پر بلکہ ہم اس پر احسان کریں گے کہ اپنی راحت آرام کا ضرورت کا وقت یا اور کوئی تقاضا جو اس کے ذمہ تھا وہ ہم پورا کر لیں تاکہ ہمیں جب نکلنا ہو اس وقت آسانی ہو تو اس لیے ترتیب دے کر گشتوں کی پابندی کریں اور اپنی اپنی اصلاح کی نیت سے گشت کریں اپنی نیت سے اور مجمع بنا لیں ہفتے بھر جو ملاقاتیں کی ہیں سب کو شریک کریں تاکہ سب مل جل کر دس آدمیوں کی جماعت بنا پھر گش کے موقع پر اعلان کر کے جمع کریں گش کی اہمیت ضرورت فضیلت بتا کر جماعتیں بنا لیں اور دو نمازوں کے اثر بعد ہو رہا ہے تو اثر مغرب کا وقت مغرب سے دس منٹ پہلے واپسی کریں تاکہ تیاری کر کے مغرب کی نماز پڑھنی مغرب عشاء کے درمیان میں ہے تو عشاء کی اذان سے دس منٹ پہلے واپس کریں اور جم کر گش کریں نقد لانے کی کوشش کریں محلے کے فضا بنا اور سب کو جمع کر کے پھر عشاء کے بعد چھ صفات کے دائرے میں رہ کر چھ صفات کے دائرے جیسے میں نے انفرادی ملاقاتوں کے لیے عرض کیا کہ وہاں محبت سے نرمی سے فضائی کی بات ایسے ہماری اجتماعی مجلسوں میں بھی دش کی بات کر رہے ہوں درمیانی بات کر رہے ہوں یا بیان کر رہے ہیں اس میں ہم ایران دوران کی بات نہ کریں حالانکہ حاضرہ بیان نہ کریں امراض امت بیان نہ کریں ابھی عام زبان زد جو ہمارے بیانات ہیں عام متن جو یہی ہوتا ہے کہ بھائی آج کل یہ ہو گیا ہے عورتیں نافرمان ہو گئی ہیں بچے باغی ہو گئے ہیں اور لوگ شرابی ہو گئے نماز یہ تو ہمارا یہ ہمارا چیپٹر ہی نہیں تبلیغ میں چیپٹر نہیں کہ ہم لوگوں کی برائیاں بیان کریں ہمیں تو جن چیزوں کو زندہ کرنا ہے وہ بیان کرنا ہے جن چیزوں کو زندہ کرنا ہے بھائی نماز کو زندہ کرنا نماز کے فضائی بتانا ایمان کے فضائی بولیں علم کے فضائل بولیں ذکر کے فضائل بولیں اور مثبت جیسے پرانے لوگ ابھی بھی بہت سے ہیں جو سیدھے سادے انداز میں ٹھیک زبان میں اپنی سیدھے سادے انداز میں جو چھ صفات کی بات کرتے وہی ہماری بات ہے مقررین کی نقالی نہ کریں مقرر اپنے ماحول کے اعتبار سے بولتا ہے دوسرا وہ عالم ہے عالم ہے اور بعض مرتبہ بعض بیان بعض اوقات کے اعتبار سے ہوتے بعض مقرر حضرات کی بعض تقریریں جو ہیں اس ماحول کی مناسبت سے ہوتے جہاں بول رہے ہیں وہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے نہیں اس لیے وہ ہم تو یہی سیدھی سادی بات ہے جس میں فضائی کی باتیں ہیں ترغیبی بات ہے اعمال کو کرنے کی باتیں ہیں امال کرنے کی باتیں ہیں اور فضائل اعمال صدقات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں جو فضائل ہیں اس میں صحابہ کے جو واقعات ہیں وہ بیان کریں یہ اس کی ہمیں کوشش کر تان تشریح نہ ہو ہمارے بیان لوگوں کی برائیاں بیان کرنا نہ ہو کہ بھائی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بلکہ ہمیں اپنے اعتبار سے چھ صفات کے دائرے میں رہ کر اپنے اندر لانے کے بھائی صاحب ایمان ہم بنائیں گے تو یہ فائدے ہوں گے نماز ہم پڑھیں گے یہ فائدہ ہماری نماز بن جائے ہمارا ایمان بن جائے ہمارے اندر علم آ جائے ہمارے اندر ذکر کا شوق پیدا ہو ہم ہم کے عنوان سے بات کریں گے ہم کہ ہمارے اندر یہ آ جائے ہمارے اندر توازو آ جائے ہم محتاج ہیں ہم ضرورت مند ہیں اللہ کی ہمیں ضرورت ہے دین کی ہمیں ضرورت ہے تو اس طرح سے ہمارا توازو کے انداز میں بات ہوگی اور محبت کے ساتھ بات ہوگی اور جو مواقع ہیں جس وقت کا گش کے وقت گش کی بات کریں آداب کے وقت آداب اس وقت چھ نمبر بیان نہیں کریں گے درمیانی بات ہے تو درمیانی بات اصلاحی مجلس نہیں ہے کوئی ترغیبی بات ہے جذبات بنانے کی بات دعوت کے جذبات بنے فضائی اور صحابہ کے واقعات سنا کر مجمے کے جذبات کر اللہ کے راستے میں نکل لیں اور عمومی بیان چھ صفات کے دائرے میں رہ کر فضائل بتا کر اخیر میں خروج کے فضائل تھوڑے زیادہ بتا کر مجمے کو تیار کر اور پھر تشکیل کر لیں کوشش کریں ہر گز سے نقد جماعت بنے کم از کم تین دن ہی کی صحیح ہر گز سے نقد جماعت بنانے کی کوشش اور جو ہم نے وہیں ہفتے پر محنت کی اس محنت کا ہمیں نتیجہ ملے گا ہمارے گھر کرو گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اور اسی طرح دوسرا گشت ہے کہ پڑوس کی بستیاں ہیں بنجر محلے ہیں جھپڑ پٹیاں ہیں وہ مسجدوں پر تقسیم کر کے ہفتے میں ایک دن وہاں جا کر گشت کرنا ہے لیکن اگر وہاں زیادہ ضرورت ہے تو ڈھائی گھنٹے ہمارے ساتھی جو ہیں مثلا ہماری مسجد ہے تو پانچ آدمی ڈھائی گھنٹے دیتے ہیں تو دو آدمی وہاں دیں گے ہفتے میں دو دن تین دن اور پھر ہفتے میں ایک دن گشت کے لے جائیں گے جب وہاں ڈھائی گھنٹے دو تین دن لگا کر پھر گشت کے لے جائیں گے تو گشت جاندار بن جائے اس بستی کو اپنی بستی کا ایک محلہ سمجھے اور وہاں محنت کی شکل بنا وہاں مسجد اور جماعت قائم کریں اور وہاں مختلف طبقات سے مل کر ان کو عمل میں شریک کریں تو اس طرح دوسرا گشت ہے اور پھر تین دن ہمارے تین دن ہر آدمی ہفتے کی تعین کے ساتھ ستائیس دن محنت کر کے اپنی جماعت خود بنا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے کچھ حالات آئیں گے کچھ حالات ہوں گے کبھی سردی گرمی بڑھ گئی کبھی دکان کے تقاضے ہیں کبھی گھر کا کوئی تقاضا ہے کبھی ذات کا کوئی تقاضا ہے اور ان تقاضوں کو اللہ کے لیے قربان کریں تقاضوں پر ہم دین کے کام کو قربان نہ کریں اپنے تقاضوں کو قربان کریں اللہ کے کام کے اللہ چمکائے گا اللہ برکت دے دے گا دنیا میں جنہوں نے بھی آج بھی دیکھو دنیا میں جتنے لوگ جس سطح سے اللہ کے تقاضوں پر اللہ کے دین کے تقاضوں پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی سطح سے دنیا کو آسان کی جس سطح سے بس یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کوئی اور غرض نہ ہو کوئی اور غرض نہ شہرت غرض ہے نہ ریا ہے نہ دنیا بنانا ہے نہ دنیا کی اور مصلیت ہے صرف اللہ کا دین مقصود ہے اور آدمی اپنے تقاضوں کو قربان کرتا ہے اللہ اس کو بیماری میں بھی چلاتا ہے اس کی مقدر میں بیماری ہے شفا نہیں ہے تو اللہ اس کی بیماری کے ساتھ بھی اس سے کام لیتا ہے اور مقدر میں شفا ہے تو اللہ محنت کی برکت سے شفا دے دے ایک آدمی کے مقدر میں مقروض رہنا ہے تو اللہ مقروض رہنے کے ساتھ اس کو چلاتا رہتا ہے ایک قرضہ ادا کیا دوسرا ہو گیا دوسرا ادا کیا تیسرا ہوگا ہمیشہ مقروض ہے لیکن چلتا رہے اس کی گاڑی رکتی نہیں وہ مخلص ہے اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ سے معاملہ کیا اس اور کوئی حال اس کے اوپر ہے کاروبار کم چلتا ہے تو اس حال کے ساتھ اگر اس کے مقدر میں کاروبار سنبھلنا نہیں ہے تو اللہ اس کے کمزور کاروبار کے ساتھ بھی اس کو چل بہت سارے ہمارے ساتھی ایک ہمارے ساتھی ابھی بھی حیات ہے وہ تو پہلے جب بھی جماعت میں جب اس کو نوکری چھوڑنی پڑتی تھی لیکن اس کا کیا تھا کہ آٹھ مہینے ہو جائے چار مہینے جانے تو وہ نوکری کرے ایک جگہ اور جب چھٹی کا وقت آیا تو وہ لوگ کہ بھائی چار مہینے کی چھٹی نہیں ملے گی چلے میں بولے نہیں میں چار مہینے جاتا تو کوئی بات نہیں تو چھوڑ دیتے تو ایک جگہ اس طرح ہوا دوسری جگہ ہوا تیسری جگہ ایسا چوتھی جگہ گیا ہو تو وہاں جب اس نے چھٹی مانگی تو نے یہی کہا تو اس نے کہا دیکھو تم چھٹی دو تو ٹھیک ہے ورنہ میں جاؤں گا اور آنے کے بعد تم نہیں رکھو گے تو باہر چائے کی لاری لگا دوں گا تو وہ نہیں دی چھٹی اور چلا گیا جا کر آیا سیدھے ہی اس نے نوکری پر نہیں گیا لاری لگا دی وہاں چائے کی دو تین مہینے گاڑی نہیں چلائی تھی کہ وہ کمپنی کا مالک آیا اس کے پاس اور کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ آپ کو چار مہینے جانا ہو تو چار مہینے لگائی ہو لیکن آپ یہ ہمارے آ جاؤ ابھی وہی کام کر رہا ہے اور ہر سال اپنا وقت لگاتا ہے بابا اللہ آزماتا ہے بھائی ہم پچیس پچاس روپے کا مٹکا لاتے تو دس جگہ سے بجاتے اسے ارے بجاتے نہیں بجاتے اور ذرا بھی آواز ذرا ہلکی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تو اتنا بڑا کام اللہ میاں ہم سے کروا ہے تو بجائے گا نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ بجاتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں تھوڑا آزماتا ہے کہ رک جاتے ہیں چھ روزے کا ہفتہ تھا اور ادھر دوست آ گیا کہ بھائی اندور جانا ہے کل میرے ساتھ بھائی میں تو ارے تو تین دن تو ہر مہینے جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی کبھی آ جاؤ نا ٹھیک ہے چلو میں کہہ دیتا ہوں سے کل مجھے اندور ہے بھائی بات ہوئی یہ کوئی بات ہوئی کہ بھائی کل اندور جانا ہے کوئی آیا کہ بھائی مجھے وہاں یہ ہے تین دن کا یہاں ہفتہ تھا اور جو سب ہمارے بھائی کی منگنی ہے تم کو چلنا بھائی اس کو تو پتا ہے جو ساتھی ریگولر ہے نا پابند ان کے پاس ایسے چھوٹے موٹے تقاضے لے کر کوئی جاتا بھی نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جماعت میں جاتے ہیں وہ اپنے آپ ہی رک جاتے لیکن خود ہی آدمی کمزور ہے تو پھر اس کو ہر ایک استعمال کرے ایک آدمی پابند اپنی دکان کا مالک ہے اور ریگولر دکان چلاتا ہے تو اس کے بہت تعلقات لیکن کوئی تعلق والا اس کو دکان کے ٹائم پر نہیں چھیڑے گا سب کہیں گے اس کو دھندے کا لیکن ایک پھرتا ہوا آدمی ہے نورا ہے بالکل تو اس کو ہرک لے جائے گا کہ بھائی تم چلو ہمارے وہ کہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ تو ہم اگر مصروف ہیں اپنے کام میں تو لوگ اپنے تقاضے رکھتے ہوئے دس مرتبہ سوچیں گے بھائی ان کا تین دن کا ہفتہ تو نہیں ان کا ڈھائی گھنٹے کا تو وقت نہیں آج کون سا دن اتوار ان کا گشت ہوتا ہے آج نہیں آئے گا وہ آج گشت ہے ان کا کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی دنیا کے تقاضے قربان کر دیتا ہے اللہ کے کام کے لیے اور جب تک ہم اس طرح قربانی کے ساتھ ان اعمال کو نہیں کریں گے جن اعمال سے ہم بھی نہیں بن سکیں گے تو پھر اوروں کے بننے کی تو کوئی بات ہی نہیں ایک مدت تک جمنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جم جاتے ہیں تو اللہ ان کو ذریعہ بنا دیتے ان کو ذریعہ بنا دیتے ستائیس دن محنت کریں اپنے ساتھ اور ٹارگیٹ کے ان کو تیار کرنا ان کو کرنا ان کو ان کے پاس جا کر بیٹھے تعلق بنا دوستی کریں پھر ان کو ترغیب دیں سمجھاویں آپ پچاس آدمیوں پر محنت کرو گے نا تو بارہ آدمی تیار ہو جائیں گے آرام سے لیکن آپ نے چھبیس دن تک تو ارادہ آپ کا خود کا پکا نہیں تھا جانے کے دو دن پہلے آپ کو اور جماعت نے پکا کیا تو جماعت بنے گی آپ کے ساتھ بولو نا بھائی ارے بنے گی اس لیے طے کرو کہ ہمارا تو ہفتہ طے ہے کہ وہ ہفتہ آ گیا اس میں نیت دوسری نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پہلے سے نیت طے ہے آپ کے اسی علاقے میں ایک مرتبہ ہم نے چلہ لگایا ایک آدمی سے ملاقات کی اور اس کے مقامی اعمال کی اس کو ترغیب دی اس سے گھر میں بیٹھ کر بات اور اس کو کہا کہ تین دن کا بولے میں ہفتہ ابھی طے نہیں کرتا طے کر لو بولے نہیں مجھے بہت دیکھنا پڑے گا اور پھر وہ آیا نماز میں اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے پلا ہفتہ اسے کوئی ہفتہ بتا کہ ہفتہ میں نے طے کر لیا اور اس ہفتے میں میں تین دن لگاؤں گا تو پھر میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے صبح کیوں نہیں کیا تھا اور ابھی کیا بولے میرا جو کاروبار ہے نا اس کاروبار کے اعتبار سے میں نے کیلنڈر دیکھا کیلنڈر کیونکہ مجھے پختہ کیا کرنا تھا کہ مجھے اسی ہفتے میں پھر جانا ہے تو میں نے ہر مہینے میں دیکھا کہ کون سا ہفتہ مجھے مناسب رہے گا کہ جس میں میں آسانی سے نکل سکوں نیا آدمی تھا تو پھر وہ آیا تھا کوئی ہفتہ لے کر کے اس ہفتے میں میں نے دیکھا کہ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوں گا میں اور مجھے تین دن لگے تقریباً اس کے بعد دو ایک سال تک تو مجھے یاد ہے کہ اس آدمی نے ہر ہفتے پابندی سے تین دن لگائے پھر اس کے بعد وہ چار مہینے بھی گیا تھا ایک بار اسے سوچ سمجھ کر کے کہ مجھے ایک ہفتہ کیا کر لینا ہے بس پہلا دوسرا تیسرا جنوری میں بھی ہوئی فروری میں بھی ہوئی مارچ میں بھی ہوئی دسمبر میں بھی ہوئی اب اس ہفتے اس ہفتے سے باز مرتبہ باز تقاضے ٹکرائیں گے ضرور ٹکرائیں گے اور حالات آئیں گے اللہ آزمائے گا لیکن ہمیں اس پر جمنا ہے اور اپنی جماعت بنانی ہے دو چیزیں ایک تو اپنے ہفتے پر جمنا ہے اور دوسرا اس ہفتے میں اپنی پوری بارہ پندرہ آدمیوں کی جماعت بنانی ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے اگر آپ نے جماعت بنائی نا تو پانچویں مہینے سے دو جماعتیں اس ہفتے میں ہو جائے گی اپنے آپ جو ساتھی آپ کے ساتھ پابندی سے چلیں گے دو تین ایسے تیار ہوں گے اس میں سے پھر وہ بڑھیں گے ابھی وہ جو بڑوڑا میں کارگزاری سنے نا آپ سے نا جی صاحب آپ نہیں تھے آپ کے ضلع سے کوئی تھے اس میں نہیں تھے ابھی وہ جو انہوں نے کارگزاری سنائی وہ لڑکوں نے چھ سات سال پہلے وہ پانچ چھ نوجوان جو زون کی جماعت میں انہوں نے چلا لگایا پھر ان کے فکر پیدا ہوئی حالات دیکھے پھر انہوں نے آ کر محنت شروع تو انہوں نے کیا ٹارگیٹ بنایا زون کی طرف ہمارے شہر میں جو لڑکے رات میں گیارہ بجے بارہ بجے نکلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسے لڑکوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ان پر محنت شروع اور انہوں نے کہا کہ ہر مہینے اپنے تین دن کی جماعت بنائیں گے تو انہوں نے پہلے تو دس آدمی کی جماعت گئی بارہ کی گئی پندرہ کی گئی اٹھارہ کی ہو گئی بیس کی ہو گئی تیس کی ہو گئی جماعت پھر انہوں نے دو جماعتیں کی پھر تین جماعتیں کی کرتے کرتے کرتے ابھی تقریباً ایسے ان کے پاس ساڑھے چار سو پانچ سو لڑکے ہو گئے جو تین دن لگاتے پابندی سے اور جو زونوں کی محنت سال بھر کرتے ہیں دیہاتوں میں جانا ملاقاتیں کرنا یہ چند چار پانچ لڑکوں نے طے کیا اس اور وہ اس پر جمے ہوئے رہے وہ لڑکے روزانہ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے لگاتے ابھی پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے لگاتے ہوئے اور جاب کرتے ہیں اپنی نوکری کرتے ہیں یا پڑھائی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ لیکن اپنا جتنا سارے ہے جمع ہو جاتا ہے اور پھر دیہاتوں میں بیس پچیس تیس پینتیس کلو دور شہر کے جتنے مول ہیں شہر کے جتنے گیریج ہیں اور شہر کے جتنے ایسے بنجر علاقے ہیں جھپڑ پٹیاں ہیں فقیروں کے محلے ہیں ان سب جگہوں پر جانا ان سے رب میں رہنا ان کے وہاں ابھی انہوں نے ایک ایک آدمی سے ملاقات کروائی ایک لڑکے سے نوجوان کہا کہ یہ اس کے ذمے ہم نے کام لگایا ہے کہ کسی بھی بنجر بستی میں کوئی میت ہو جا رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کو بھی کہہ رکھا ہے ہمارے ساتھیوں میں کسی کو فون آئے تو وہ اس کو خبر دیں اور یہ اس کی قبر کی تدفین کی تجویز کے لائن سے یہ اکیلا نہیں کرے گا لیکن یہ مین آدمی رہے گا تاکہ فوراً فکر ہو جائے پھر وہ اپنے ساتھ دوسروں کو ساتھ ملے گا پانچ دس لڑکے پہنچ جائیں گے قبر کھودیں گے اس کے فن وغیرہ کا انتظام کریں گے غسل وغیرہ کا سارا کر کے اس کی تقسیم کرائیں گے بعض جگہ چھوٹے دیہاتوں میں دو چار گھر مانوس ہے گھر مانوس ان کو وہاں دفن نہیں کرنے دیتے تو پھر یہ انتظام سارا ان کا کر کے ان کو لائیں گے کسی بڑے قبرستان میں بات کریں گے ان سے سارا کر کے ان کو ان کی تقسیم گے ابھی ان کے وہاں ایک یہ ہوتا ہے نا الوی بورے وہ متوجہ ہو گئے تو ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے قبرستان میں پچاس آدمی بٹھا دیے اس میں دفن نہیں کرنے دینا تو یہ لوگ گئے سارے لڑکے اور انہوں نے اور لوگوں کو بلایا اور جا لے جا کر قبرستان والوں سے بات کی اس کو تقسیم اور سارے اپنے مسجد اور جماعتوں کو فون کیا تو اس کے جنازے میں چھ سو آدمی آ گئے کتنے آدمی آ گئے وہاں پچاس آدمی بھی نماز نہ پڑھتے اس تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو یہ آدمی اکیلا نہ ہو جائے سب نے مل کر کوشش کی چھ سو آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کو پھر اپنے قبرستان میں دفن کروا تو یہ یہ جڑ جائیں گے تو اس طرح سے ایک عزم کرنے پر ارادہ کرنے پر کوئی بات ہوتی ہے کام کو کیا چھوڑا کیا چھوڑا کیا چھوڑا قیامت تک اس کا نتیجہ نہیں ملے ایک آدمی دکان کھولے تو دو دن کھول دی ایک دن بند کر دی کبھی صبح کھول کے دوپہر میں بند کر ڈالی کبھی دوپہر میں کھول کے شام کو بند کر دی کبھی ہفتہ کھول ایک ہفتہ بند کر دی کبھی ہم فل اسٹاک ہیں اور کبھی ایک بھی سامان نہیں دکان چلے گی ارے بھائی چلے گی ایسے ہمارا یہ کام ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے طریقے کے ساتھ اس کے مزاج کے ساتھ اگر کریں گے تو اس کام سے سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہوگا پھر ہمارے محلے والوں کو بستی والوں کو اور انشاءاللہ شاء آپ کے ان علاقوں سے آپ حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے گا اور دنیا کے ملکوں میں لے جائے گا سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون پکی نیت کرتے کہ نامال کو پوری پابندی سے کریں گے پھر اللہ سے توفیق مانگے دو دو رکعت پڑھے روزانہ کہ اللہ ہم کو توفیق دے دے تو ہمارے لیے آسان کر دے آسان کرنے والا تو ہی ہے ایک آدمی غریب آدمی حج کی نیت کر کے دعا کر دیتا ہے ایک سال دو سال تین سال نہیں ہوتے اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے اور اس کو پہنچا دیتا ہے اس کی طلب پر تو ہم اس کے لیے پھر مانگیں گے اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے آسان کر دے یہ جو کام ہے تو یہ کاموں میں ہمارے ہمارا دل لگا دے اس میں اور فضولیات سے ہمارا دل ہٹا دے فضولیات سے لغویات سے بیٹھکوں سے کھیل کود سے ایران تورن سے وہاں سے ہماری طبیعت ہٹا دے اور ہماری طبیعت اس کام میں لگا دے ہمارا دل یہاں چلا دے اس کی دعا کریں گے اللہ سے اور توفیق مانگتے رہیں گے اور قربانی میں اپنے آپ کو بڑھا لیں گے بڑھا گئے یہ کیسا ہے جتنا آدمی قربانی میں بڑھتا جائے گا اللہ اس سے کام لیتا جائے گا جو کیا کرے گا مجھے ہر سال چار مہینے دینے تو اللہ ہر سال چار مہینے کی توفیق دے دے اللہ کے کوئی مشکل نہیں جو طے کرے گا مجھے دوسرے سال چار مہینے لگانے تو اللہ دوسرے سال چار مہینے کی توفیق دے دے اور آدمی کیا کرے گا کہ مجھے تیسرے سال لگانا دو سال چلا لگاؤں ابھی میرے حالات وہ ہیں ذمہ داریاں گھر میں زیادہ ہیں دو سال چلا لگاؤں گا تیسرے سال چار مہینے دوں گا تو پھر اللہ اس کو اس رخ سے نوازے گا اس رخ سے اس کو قبول کرے گا اور جتنا قربانی دیتے جائیں گے اللہ کا قرب ملے گا اللہ کا قرب ملے گا جذبات کی حفاظت ہوگی دینی جذبات بنے گی تعلق مع اللہ بڑھے گا حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے گی حضور کی امت کا درد و غم بڑھے گا قربانی جتنی آدمی زیادہ دیتا ہے اور پھرتا ہے امت میں اس کے بقدر اندر دل میں درد و غم بڑھتا ہے قرآن بڑھتی ہے پھر دنیا کے تقاضے مغروب ہو جاتے ابھی جو تقاضے ہم پر غالب ہیں گھر حالانکہ گھر بنا ہوا ہے رہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی لیکن چونکہ بڑے بھائی نے دوسرا کیمپ بنایا تو ہمارا بھی اندر وہ تقاضا آ گیا کہ ہمیں بھی گھر بنانے کا سواری ہمارے پاس ہے چل رہی ہے لیکن چونکہ بھائی نئی ساٹھ ہزار والی بائک لایا ہے تو تقاضا پیدا ہوگا کہ میں بھی لاؤں گا یہ تقاضا نہیں ابھی ہم پر یہ تقاضے غالب آ جاتے حالانکہ دین کے تقاضے غالب آ گئے کہ بھائی تقاضے ہیں علاقوں میں ملکوں میں اللہ کے نام پر ہم چار چار مہینے دیں میں بھی جاؤں بھائیوں کو بھیجوں بھتیجوں کو بھیجوں اولاد کی ترتیب بناؤں گھر میں سب بیٹھ کر مل جل کر کے بھائی ابا ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں ساتھ میں بیٹھ گئے پھر بتاؤ ہمارے ہفتے کی کیا ترتیب ہے پہلے ہفتے میں میں جاؤں گا آپ بتاؤ بھائی آپ کا کیا رہا وہ کہہ رہا ہے میں دوسرے میں تیسرے میں ترتیب بنا دی چاروں بھائیوں کی ایک ایک ہفتے میں ایک ایک آدمی جائے اب اس کا ہفتہ آ رہا ہے تو اس کو جیسے دکان کی یا کام کی ذمہ داری دیتی تھی اور پوری نہ کرنے پر ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں کہ پوری کریں ایسے تبلیغ کی ذمہ داری دی ہے تو اس کو پوری کریں اس کے پیچھے لگیں